شب سے جس کو شب برات کہتے ہیں منسلک نہ سمجھا جائے اتفاقاً یہ تاریخ بن گئی ہے کیونکہ اس رات کے تعلق سے اس رات کی عبادت یا اس رات مجالس کا انعقاد خاص طور پہ یہ ثابت نہیں یہ اتفاقاً ایک تاریخ بن گئی غلط تاثر اس سے نہ لیا جائے کہ شاید اس رات کی فضیلت ہے جس کی بنا پر یہ پروگرام رکھا گیا ہے ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے اللہ تعالی ہمیں اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کی بدر سے محفوظ رکھے ابھی قاری صاحب حافظ اللہ اپنا درد دل بیان فرما رہے تھے میں یہ عرض کروں گا کہ جو طالبان حدیث کے طالبان حدیث جو علماء کرام ان کا مرتبہ اور مقام عند اللہ محفوظ ہے اور یہی کافی دنیا والوں کو اس بات پر آمادہ کیا جائے کہ وہ طلبا کا احترام کریں علماء کا احترام کریں وہ یہ ان کی ضرورت ہے اس دنیا کا بد نصیب انسان وہ ہے جو علماء اور طلباء سے عداوت قائم کرے ان کی غیبتیں کرے نبیر اسلام کی ایک حدیث ہے عاد علی ولی فقد آدم تو ہو پھر کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص میرے کسی ولی کو تکلیف دیتا ہے یا اس کی غیبت کرتا ہے یا اس سے عداوت قائم کرتا ہے دشمنی مول لیتا ہے تو اس شخص سے میرا اعلان جنگ ہے امام شافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علم جب ان فقی ہو ولی فلی صلی اللہ ولی اگر ایک عالم دین اللہ کا ولی نہیں ہے تو اس زمین کی پشت پر کوئی اللہ کا ولی نہیں اللہ کا ولی وہ ہے جس کو دین کی معرفت ہو جس کو اللہ کی توحید کی معرفت ہو تو انشاءاللہ ان کا مقام عند اللہ محفوظ ہے ابن منیر جنہوں نے صحیح بخاری کے تراجم پر کام کیا ہے انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی وہ حدیث ذکر کی جس میں نبیر اسلام کے خواب کا ذکر ہے آپ نے فجر کی جماعت کرائی اور فجر کے بعد صحابہ کو اپنا خواب سنایا کہ اس جیتوں میں قد ہے لابا نے مجھے خواب میں دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا میں نے پیا اور بہت پیا مجھے کہا گیا اور پیو میں نے اور پیا فرمایا کہ حتم انیلا اڑل رہی ہے یخ من اب اتنا پیا کہ مجھے شرابی اپنے ناخنوں سے نکلتی محسوس ہوئی اتنا پی گیا دودھ لگ رہا تھا کہ اب یہ دودھ ناخنوں سے باہر نکلے گا اس قدر پی گئی لیکن دودھ باقی بچ گیا تو میں نے اپنے سامنے میرے ساتھی بیٹھے تھے صحابہ بیٹھے تھے اب میں سامنے دیکھ رہا ہوں کہ باقی دودھ کس کو دوں تو مجھے عمر بن خطاب نظر آ گیا رضی اللہ ان کو میں نے بلایا اور باقی دودھ ان کو دے دیے کہ تم پی لو پھر باقی دودھ عمر نے پی لی صحابہ نے پوچھا کہ ماں اول کا اس خواب کی تعبیر کیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ ہے کہ اول تو علم اور ایک حدیث میں اول تو الدین اس خواب میں جو دودھ ہے دودھ اس کی تعویل میں نے اس کی تعبیر میں نے علم سے کی ہے علم سے جو دودھ میں نے پیا وہ علم تھا جو عمر کو دیا دودھ وہ علم تھا تیر مہیا فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ہمارے شرف کے لیے کافی ہے کہ ایک طالب علم جو کالا قال رسول اللہ کرتا ہے حدیثیں پڑھتا ہے گویا وہ اس پیالے کے ساتھ منہ لگائے ہوئے ہے اسی مقام پر جہاں پیغمبر اسلام کے ہونٹ تھے پیغمبر اسلام کے ہونٹوں کی جگہ پر ہونٹ رکھ کر اس دودھ کو پی رہا ہے یہ اللہ کے پیغمبر کا رکسہ ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے اس کی قدر اہل دنیا سے تلاش مت کیجیے بقول ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ایک مجلس سے گزرے جہاں تالا تالا رسول اللہ ہو رہا تھا لوگ بیٹھے ہیں حدیثیں سن رہے ہیں مسائل کا استعمال ہو رہا ہے فرمایا کہ ہاں لائے اعلی وراثت محمد صلی اللہ علیہ وسلم علامی میرات محمد انصلی یہ لوگ جو بیٹھے ہیں یہ اللہ کے پیغمبر کی میراث سے بیٹھے ہوئے یہ میراث بٹ رہی ان کا مقام اور مرتبہ عند اللہ ہے یہ طبقات الفاظ امام سیوتی کی اس میں ایک محدث محمد میں یاہی الہلی ان کا چھوٹا سا واقعہ خواب کا بھرپور ہے جب ان کا انتقال ہوا ان کے ایک شاگرد نے ان کو خواب میں دیکھا پوچھا ما فعل اللہ بکا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا فرمایا غفر اللہ لی اللہ نے مجھے معاف کر دیا اللہ نے میرے گراہوں کو معاف کر دیا شاگرد نے پوچھا کہ ما فعل اللہ بے حدیث کا جو حدیثیں آپ پڑھتے تھے پڑھاتے تھے سنتے تھے سناتے تھے ان کا کیا ہوا کیا جواب دیا اللہ فرمایا کہ کوتے بد ذہب بھروسیات الا علیہ ان ساری حدیثوں کو اللہ تعالیٰ نے سونے کے پانی سے لکھوا کر علم یین محفوظ کر دی سونے کے پانی سے لکھوا کر علم یین نے محفوظ کر دیا یہ علم کیا ہے یہ وہ اونچا مقام جہاں امت کی وہ نیکیاں ذخیرہ کر دی جاتی ہیں اجر اور ثواب سمیت جہاں سے کبھی ضائع نہیں ہوگی اور وہاں تک کسی کی رسائی بھی نہیں چند ملائکہ مقربین ان کی وہاں تک رسائی ہے وہاں جو عمل پہنچتا ہے وہ مختوم ہوتا ہے اس پر مہر لگ جاتی ہے اسے کوئی کھول نہیں سکتا وہ خالق کائنات کی امانت ہوتی ہے فرمایا کہ میری ساری حدیثوں کو بند کر کے سونے کے پانی سے لکھوا کر علم محفوظ کر دیا یہ مقام اور مرتبہ کافی یہ مقام اور مرتبہ کافی یہ حدیثوں کے ساتھ تعلق اور پڑھنا اور پڑھانا سمجھنا اور سمجھانا دنیا کا کوئی مرتبہ اور مقام اور شرف اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ایک تاجر صبح کو بیٹھے اور شام تک سونے کے سکے بانٹتا رہے اور ایک طالب علم صرف ایک دفعہ کھڑا ہو کر ایک حدیث بیان کر دے قال رسول اللہ تو اس کا یہ عمل اس تاجر کی دن بھر کی نیکی پر بھاری ہے یہ سباہ جاری ہے اللہ کا راج واحد خیر اللہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس علم کے ذریعے کسی ایک شخص کو راہ راست پر لے آئے تو یہ دنیا کے تمام خزانوں سے قیمتی خزانہ ہے سب سے قیمتی خزانہ ہے کوئی خزانہ کوئی دولت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا بس اصل معاملہ یہ ہے کہ ہم اس میراث کے اہل بن جائیں امام بخاری کے ایک شیخ تھے ابو عاصم النبی وہ الحدیث کو ایک نصیحت کیا کرتے تھے بس ہم وہ بن جائیں اس کے اہل بن جائیں اس نصیحت کو اپنا لیں فرماتے تھے کہ من طلبہ حاضر حدیث ہے فقط طالبہ آدر ابور ہی یقون خیر انداز کہ جو اس حدیث کا طالب ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ سب سے بہترین چیز کا طالب ہے سب سے بہترین چیز اس سے بہترین کوئی چیز نہیں پہلے ہی یہ پورا خیر انداز تو اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سب سے بہترین بن جائے سب سے بہترین بن جائے عقیدے کے اعتبار سے عمل کے اعتبار سے تصرفات کے اعتبار سے خلوق کے اعتبار سے سب سے بہترین بن جائے تو اللہ تعالیٰ ہم کو سب سے بہترین بننے کی توفیق عطا فرما دے ہمارا عقیدہ مثالی ہو اور ہمارا عمل مثالی ہو اور ہمارا کردار مثالی ہو اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے عزیز دوست اور بھائی یہ جو کتاب ہمارے سامنے رکھی ہے اور جس کی آخری چیز آپ نے سنی یہ صحیح بخاری ہے جس کا پورا نام الجامع المسند السعی المختصر من ایام رسول اللہ علیہ وسلم سونا نہیں من عمور رسول اللہ علیہ وسلم بسونا نہیں و ایا نہیں یہ اس کا پورا نام یہ جامع ہے جامع کا معنی شریعت کے تقریباً تمام مسائل کا اور تمام فقی ابواب کا احاطہ کرنے والی اور یہ مسند ہے مسند کا معنی اس کی ہر حدیث صنعت کے ساتھ امام بخاری سے لے کر اللہ کے نبی تک پہنچتی ہے صنعت اور یہ ہمارا تمیز ہے یہ جو سلسلہ حدیث ہے اس کی صنعت الحمد للہ باقی اور قائم ہے اور قیامت کا قائم رہے گی یہ طلبہ یہ بچے ان میں یہ صلاحیت ہے کہ یہاں بیٹھے بیٹھے اپنی صنعت اللہ کے پیغمبر تک پہنچا دیں یہ اس علم کا تمیز ہے اور یہ کتاب مسند ہے ہر حدیث صنعت کے ساتھ اور یہ علم حدیث کا اصل امتیاز ہے اور یہ کتاب سنن ہے جس میں فقی ترتیب سے ابواب ہے اور یہ کتاب صحیح ہے صحیح صحیح کا معنی اس کی تمام حدیثیں صحیح تمام حدیثیں صحیح کوئی حدیث ایسی نہیں ہے جس کو میں بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صنعت کے ساتھ پیش کیا ہو اور اس میں کوئی ضرور امرتر سجزی ان کا ایک قول صحیح بخاری کی صحت کے حوالے بڑا عجیب ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ کہہ کر طلاق دے کہ اگر صحیح بخاری میں کوئی حدیث ضعیف ہوئی تو تمہیں طلاق ہے مطلب اس کی بیوی کو طلاق واقع نہیں ہوگی کیونکہ صحیح بخاری میں کوئی ضعیف حدیث ہے ہی نہیں تمام حدیث صحیح صحیح نہیں بلکہ جو صحت کا اعلیٰ معیار ہے اس پر قائم جو و محدثین نے صحت حدیث کا معیار مقرر کیا اپنی کتابوں میں وہ کیا ہے یعنی بہت سی شرائط کے ساتھ ایک شرط یہ بھی ہے کہ راوی کا مروی عملوں سے معاشرت ثابت ہو راوی کی اپنے شیخ سے معاشرت ثابت ہو یعنی دونوں کا ایک مقام پر جمع ہونا ثابت ہو یہ معاشرت کا معنی کیا ہے معاشرت کا معنی یہ ہے کہ دونوں کا ایک مقام پر اور دونوں کا ایک زمانے میں جمع ہونا ثابت ہو ایک جگہ اکٹھے ہو اور ایک دور میں اکٹھے ہو جب تک ایک حدیث کا مخرج معلوم نہیں ہوگا ہم کیسے مانیں گے ایک راوی بغداد کا ہے اور اس کا شیخ مدینے کا ہے تو ہمیں یہ جو ہے کہ یہ بغدادی اس مدنی شیخ سے کہاں ملا وہ بغداد آیا کہ یہ مدینے گیا ان کی ملاقات کہاں ہوئی صرف ایک دور کا ہونا کافی نہیں ایک دور بھی ہو اور ایک مکان پر ان کا ملنا ثابت اکٹھا ہونا ثابت دیکھیں محدثین کے سے جیسے یہ تاریخ بغداد ہے خدی بغدادی کی اس کتاب کا موضوع کیا ہے اس کتاب کا موضوع بغدادی محدثین ہے تیرہ جلدوں کی ضیم کتاب بغدادی تھے بغداد میں پیدا ہونے والے باہر سے آ کر بغداد میں رہنے والے بغداد سے گزرنے والے دو چار چھ دن قیام کیا اس کا بھی ذکر آپ پوچھیں اس کا فائدہ اس کا فائدہ حدیث کے مخرج کو بیان کرنا کہ یہ مدنی راوی بغدادی شیخ کے پاس کیسے پہنچا یہ کہاں اکٹھے ہوئے تو باقاعدہ ہر محدث کی تاریخ ہے کہ ایک راوی پیدا مدینے میں ہوا اور طلب حدیث کے لیے بغداد گیا طلب حدیث خوراسان گیا بسرا گیا اب اس کا بغداد جانا ہمیں معلوم ہو گیا اب وہ بغدادی محدث سے روایت کر رہے تو ایک مقام پر دونوں کا اجتماع ثابت ہو گیا یہ محاصرت کہ ایک دور اور ایک مقام دونوں رانوں کو اکٹھا کرنا یہ ہر محدت کی شرط جس سے حدیث کا مخرج واضح ہوگا مگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شرط اس سے اضافی ہے وہ کہتے ہیں کہ صرف معاشرت کافی نہیں ہے ایک مقام پر اکٹھا ہونا کافی نہیں ہے ایک دور میں اکٹھا ہونا کافی نہیں ہے بلکہ دونوں کی لکھا بھی ثابت ہونی چاہیے معاشرت کی شرط کو وہ مانتے لیکن صحیح بخاری کے لیے ان کی یہ شرط ہے کہ دونوں کے لکھا بھی ثابت دونوں کے لکھا بھی ثابت اور فرق کیا ہوا یہ یعنی عام محدثین اور بخاری کی شرطوں میں فرق کیا ہوا احمد المحدثین یہ کہتے ہیں کہ راوی اگر مدلس نہ ہو تدلیس نہ کرتا ہو اپنے شیخ سے ان کے ساتھ روایت کر دے تو وہ قابل قبول ہوگی تدلیس نہیں کرتا ماں بخاری کو دے کہ نہیں یہ شرط قبول ہے لیکن صحیح بخاری کے لیے نہیں صحیح بخاری کے لیے ضروری ہے کہ راوی کا مردیانوں سے لکھا ثابت ہو اور ثبوت لکھا کے لیے ضروری ہے کہ وہ راوی اپنے شہر سے کم از کم ایک موقع پر حد نہیں کہہ کر روایت کرے یہ حد نہیں کا سیکھا سبوت لکھا میں سے نہیں ہے یہ حد کہے اخبار نہیں کہے سمے میں کہو کہے ثبوت لکھا کے لیے سیکھا ضروری ہے کافی نہیں انہانا قابل قبول ہے کے مدلس نہ ہو قابل قبول ہے لیکن صحیح بخاری کے لیے انہنا کافی نہیں ہے جب تک حدت نہیں یا اخبار نہیں یا سمیتوں کے الفاظ نہ ہو تو کتنی کڑی شرط ہے کتنی کڑی شرط ہے اور جی جاتا ہے کہ ہر چیز امام بخاری پر قربان کر آخر دنیا نے ان کو امیر الدین کہا حدیث میں امیر الدنیا امام الدنیا کہا کہ حدیث نے پوری دنیا کے امام کس لیے کہا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں اول سے آخر تک اس شرط کو قائم رکھے اس شرط کو قائم رکھے طلبہ آپ نے حدیثیں پڑھی صحیح بخاری پڑھی بعض اوقات تحویلات آتی ہاں وہ حدت علی وہ تحویل کہاں ہوتی امام بخاری نے مقام عنادہ پر تحویل ضرور کی اور جب تک ثبوت لکھا کے سیرے کے ساتھ سراہد نہیں کی آگے نہیں چلے اور صحیح بخاری پڑھنے والے جانتے ہیں کہ یہ بعض وقت ایک مقام پر نہیں ہوتا منتشر اگر ایک حدیث شروع میں ہے اور اس میں انانا ہے تو سبوت لکھا کی سراہد آخر میں آئے آخر میں آئے صحیح بخاری بڑا اس میں علم ہے اور بڑی دقیق کتاب ہر لحاظ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنی صحیح میں جس شرط کا ذکر کیا اور جو شرط اپنے اوپر لازم قرار دی اس شرط کو پورے سفر میں برقرار رکھا اول سے آخر تک اور یہ ایک بڑی عظمت ہے اس بات کی دلیل ہے کہ ماں بخائی رحمۃ اللہ علیہ صاحب السانیت تھے اور حدیث بڑا عبور تھا اسانیت پہ عبور اور ایک چیز میں نے یہ بھی نوٹ کی صحیح بخاری کے حوالے سے خاص طور پہ کہ ماں بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اگر کسی حدیث کا تکرار کیا ہے تو تکرار حدیث نے ہمیشہ روایت نئے شہر سے روایت کی نئے شہر سے اسی شہر سے نہیں جیسے حدیث جبری معروف حدیث ہے یہ صحیح بخاری میں تقریباً چھبیس مقامات پر اور چھبیس مشاعد سے امام بخاری اس کو نقل کی چھبیس مشاعد سے یہ حدیث جو آپ نے پڑھی اس میں امام بخاری کا شیخ کون ہے احمد الشکار احمد الشکار یہی حدیث کتاب الرحمان النور میں ہے اور وہاں امام بخاری کا شیخ تو بن سعید ہے اور یہی حدیث کتاب الدعوات میں ہے اور وہاں امام صاحب کا شیخ زہر بن حرب تین مقامات پر ہی منظور ہے تینوں مقامات پر علیحدہ مسائل کا استعمال ہے اور تینوں مقامات پر شیوخ مختلف امام بخاری کا تباہ اور علمی جو ان کی ایک ایک دقیق ذہن تھا اور مسائل کا استحدار استخراج اور پھر اسادیت کا تنوع اللہ تعالیٰ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ خاص علم اور یہ شان بدیت فرمائی تھی تو یہ صحیح کتاب یہ صحیح کتاب ہے صحیح بخاری اب میں اس میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا قاری صاحب نے صحیح فرمایا کہ آج کل طبیعت بڑی ناخار جا رہی ہے تو میں اختصار سے چند باتیں عرض کروں گا آج میں چاہتا ہوں کہ دو چیزیں اپنے ان طلبا کو بتاؤں صحیح بخاری کے منج کے حوالے سے تاکہ اس منہج کو حاصل کریں اور اس کا پرچار کریں یہ منہج ضروری اور یہ کامیابی کے اثار دیکھیں صحیح بخاری پڑھنے والا نمبر ایک یہ بات جانتا ہے کہ ماں بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں ایک نقطہ اجاگر کیا ہے بڑی کامیابی کے ساتھ اور نقطہ یہ ہے کہ جتنے بھی دینی مسائل ہیں جتنے بھی اصول ہوں فروغ ہوں ان کا تعلق عقائد سے ہو احکام سے ہو مستحبات سے ہو جتنے بھی دینی مسائل ان تمام کا مبنا اللہ کی بہی بس یہ دینی امام بخاری نے دیا پورے دین کی عمارت کس چیز پر قائم ہے خالی کے کائنات کی بہی پر یہ دین قیل و قال کا نام نہیں یہ دین اراؤ رجال کا نام نہیں یہ دین کسی کی ذاتی خواہشات کا نام نہیں کسی کی ذاتی خواہش اگر محترم ہوتی اس دین میں تو اس کے لائق کون تھے محمد الرسول اللہ رسول اللہ باد نے صاف فرما دیا ان ہوا اللہ الحوا جو ہے ہمارا پیغمبر اپنی خواہش سے کبھی نہیں بولتا وہ جب بھی بولتا ہے اللہ کی وحی سے بولتا اگر کسی کی خواہش محترم ہوتی دین میں تو اللہ کے پیغمبر اس لائق لیکن نہیں فرمایا کہ وہ بھی ہماری وہی سے بول ہماری وہی امام بخاری نے یہ ذہن دیا ہے کہ ہر نسل اللہ کی وہی پر قائم اور اللہ کی وہی دو چیزوں کا نام ہے ایک قرآن اور ایک حدیث دو چیزوں کا نام بند اللہ علیہ کتاب اور حکمت دو چیز نام ہے قرآن اور ایک حدیث بلکہ جو نبی اسلام کی حدیث ہے اس کو بھی سلف نے قرآن ہی کہا اس کو بھی سلف نے قرآن ہی کہا صحیح بخاری میں ان یعقوب کا واقعہ اس نے ایک درس سنا اللہ کے پیغمبر کے صحافی عبد اللہ عنہ انہوں نے اس درس میں ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ عورتوں پر دانت برسائی وہ کون کون سی عورتیں الواصلہ الواشلا بل مستہ واشمہ بل مستوشم بل کچھ اور تھے اپنے بالوں کے ساتھ مصنوعی بال جوڑنے والی یا جڑوانے والی یا اپنے جسم کو کھدوا کر اس میں سرما یا کسی اور کیمیکل کے ذریعے جسم میں نقش و نگار بنوانے والی یا بنانے والی اور متنم مطلب صاحب وہ عورت ہے جو اپنے جو یہ بھویں ہیں ان کے ان کو باریک کرنے والی بھووں کو تراشنے والی بھووں کو باریک کرنے والی ان سب پر لان ایک اور ام کو یہ در سن کے چلی گئی اگلے دن صبح میں عبداللہ کے پاس آئی رضی اللہ عنہ اور کہا کہ عبداللہ جو رات تم نے مسئلہ بیان کیا میں نے پوری رات اللہ کی کتاب کو کھولا ایک صفا کو دیکھا مجھے یہ مسئلہ کہیں نہیں ملا تم کہاں سے لے یہ بات قرآن پاک میں کہیں نہیں ملی جب اللہ اللہ نے برسائی اللہ تعالیٰ نے تو اللہ کی جو امور ہیں اور اخبار ہیں ان کا ذکر قرآن پاک میں ہونا چاہیے مگر مجھے کہیں نہیں ملا تو آپ نے کیا فرمایا ایک صحابی کی شہادت فرمایا کہ نو کرا سی ہی نہ بچتی یہ بڑے قابل الفاظ لو خرا تھی لو جتی امید آخو تم نے قرآن پڑھا ہی نہیں اگر پڑھتی تو پا لیتی میں نے پڑھا مجھے کہیں نہیں ملا فرمایا تم نے پڑھا ہی نہیں اگر ایک صحیح نظر سے پڑھتی گہرائی سے پڑھتی تو یہ بات تم قرآن میں پا لیتی کہا کہ مجھے نہیں ملا میں نے ایک ایک سطح دیکھی فرمایا کہ جب تم قرآن پاک کو دیکھ رہی تھی تو اللہ کا یہ فرمان تم نے نہیں پڑھا وہ ماں تم رسول و پکو ماں اللہ نے کہ جو چیز میرا پیغمبر دے وہ لے لو اور جس سے پیغمبر روکے رک جاؤ یہ نہیں پڑھا یہ تو پڑا یہ آیت تھی یہ تو آیت تھی فرمایا پھر جو میں نے مسئلہ بیان کیا تو میں نے اللہ کے پیغمبر سے سنا یہ نبی اسلام کا فرمان گویا پیغمبر اسلام کا فرمان ہر فرمان آپ کا ہر امر آپ کی ہر نہیں یہ قرآن ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی روشنی میں اس فرمان کی بنیاد پر کہ جو میرا پیغمبر دے تو لے لو اگر نہیں لوگے تو تم قرآن کے مخالف اور اگر لوگے تو تم قرآن کو ماننے والے اور قرآن کی پیروی کرنے والے نبی اسلام کا ہر فرمان آپ کی ہر حدیث در حقیقت قرآن کو ماننا ہے آپ کی بات قرآن ہے آپ کی بات کو ماننا قرآن کو ماننا آپ کی بات کو ماننا قرآن کو ماننا یہ کہاں لکھا ہو مجھے قرآن سے بتاؤ کہ قرآن پاک کی پابندی ہے فرمایا قرآن پاک میں اللہ کا فرمان ہے تو صاحب رسول ہو فضول فرمان ہاخل کہ جو چیز میرا پیغمبر دے وہ دے لو اور جس چیز سے پیغمبر رو کے رک جاؤ یہ فرمان ہے ہاں یہ ہے فرمایا اپنی سرحد پیش کی کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نہا رسول اللہ وسلم محرم القمیفہ بلا امامت آتا بل کہ نبی اسلام نے منع کیا کہ محرم قمیض پہنے یا پگڑی پہنے یا برنس جبا یا کوٹ پہنے اللہ کے پیغمبر نے روکا ہے اور اللہ پاک کا فرمان ہے کہ جس چیز سے پیغمبر روکے اسے رک جاؤ یعنی پیغمبر اسلام کے امر و نہیں کو قبول کرنا یہ قرآن کو ماننا ہے اور پیغمبر اسلام کے امر و نہیں کو قبول نہ کرنا یہ قرآن کا انکار ہے اس کا معنی یہ کہ جو بد نصیب انسان حدیث کا منکر ہے وہ قرآن کا بھی منکر ہے اور جو حدیث کو مانتا ہے وہ قرآن کو مانتا ہے وہ قرآن کو مانے مگر افسوس یہ ہے کہ آج منکرین حدیث اس امت میں پیدا ہو گئے بلکہ ایک عرصے سے اپنا انحاد جس پر وہ قائم ہے اور ان کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی حقیقت میں یہ کفر ہے جو لوگ حدیث کے منکر ہیں وہ کافر ہیں وہ کافر امام سیوتی کے کہ وہ مستحق ہی نہیں اس چیز کے کہ انہیں جنازہ پڑھ کے قبرستان میں دفن کیا ایسے لوگ مر گئے تو ان کو چھوڑ دو ان کی لاش کو چھوڑ دو تو ان کا قیامت کے دن حشر اہل سننا کے ساتھ نہیں ہوگا بلکہ روافظ کے ساتھ ہوگا یہود کے ساتھ ہوگا اور نصارہ کے ساتھ ہوگا جو اللہ کے دیغمبر کی حدیث کو نہیں مانتے جو اللہ کے پیغمبر کی حدیث کو نہیں مانتے تو سر صالحین ان کی فکر کیا تھی موقف کیا تھا کہ حدیث کو ماننا قرآن کو ماننا اور حدیث کو نہ ماننا یہ قرآن کا انکار یہ قرآن پاک کا انکار تو تھوڑی سی بات دور نکل گئی میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ امام محاوری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ایک درس ہم کو دیا جو ایک نقطہ ہمیں دیا وہ یہ ہے کہ تمام دینی مسائل کا جو مدار ہے وہ اللہ کی پہی اور یہاں آواز مال یہ آرا اور نے اس کا کوئی دخل نہیں بالکل یہ دین رائے کا نام نہیں یہ دین رائے کا نام نہیں اور صدیق جیسے عظیم صحابی عظیم صحابی جن کے بارے میں بداؤت میں حدیث ہے کہ جنت میں تمام امتوں میں سب سے پہلے بہت ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ارجن تکون پورا ابو اور مجھے امید ہے کہ تم وہ شخصیت ہو جن کے لیے قیامت کے دن جنت کے آٹھواں دروازے کھول دیے جائیں اور اللہ فرمائے گا کہ جہاں سے چاہو داخل ہو جائے اتنے عظیم تھا فرمایا کرتے تھے کہ سما دل دی وہ ائو ارد تو کلو دی ادا کل تو پھر قرآن میں اگر میں اس شریعت میں اس دین میں اپنی رائے استعمال کروں تو پھر میں نہیں جانتا کون سا آسمان مجھ پر سایہ کرے گا اور کون سی زمین مجھے پناہ دے گی اتنا عظیم صاحب ہے لیکن اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ یہ دین رائے کا نام نہیں دین اللہ کی بہی کا نام اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم عہد الحدیث ہمیں اللہ نے یہ توفیق دی ایک ہاتھ میں کتاب اللہ قرآن پاک ہے دوسرے ہاتھ میں اللہ کے پیغمبر کی سنت قرآن حدیث اللہ کی بہی آپ یقین سے یہ بات نوٹ کر لیں کہ ہم نے پاکستان میں بڑی بڑی جماعتوں کے مناحج دیکھے ان کے مناحج آرام قائم اور صرف جماعت اہل حدیث ہے جن کا من ہے کتاب و سنت پر قائم کتاب و سنت اللہ کی وحی کے مقابلے میں دو قسم کے ذہن پائے جاتے ہیں ایک عقل کو نقل پر ترجیح دے دو اور دوسرا نقل کے ہوتے ہوئے تقلید شخصی تقلید کرنا اور سنی سنائی باتوں پر عمل کرنا امام بخاری رحمۃ اللہ نے پوری کوشش کی کہ ان تمام افکار کی تصنیف کی دیکھیے کسوف الشمس کا جو بات ہے اس امام بخاری رحمۃ اللہ ایک حدیث میں اسلاب انتویب بکر کی روایت سے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے جب سورج گرہن کی نماز پڑھائی تو صحابہ کو فرمایا کہ ان نقم تفترون فی قبور کو تم اپنی قبروں میں فطرے میں مبتلا کیے جاؤ گے اور آزاد دیے جاؤ گے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں آنے والی دو جماعتوں کا ذکر کیا دو قسم کے انسان آئیں گے تیسری کوئی قسم نہیں جو بھی قبر میں دفن ہوگا اس کا تعلق ان دونوں میں سے کسی ایک قسم کے ساتھ ایک شخص پیش ہوا فرشتے پوچھیں گے کہ ماں علم کا بحاد الرجل یہ شخص کہ تم نے مبعوث ہوا اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا علم اس شخصیت کا کیا تعارف تمہیں حاصل بتاؤ ذرا تم کیا جانتے ہو اس شخصیت کے بارے میں کہ تم نے بھیجا گیا جو اللہ کا نمائندہ ہے وہ کیا کہے گا ہوا محمد وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس شخصیت کا نام کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کا ایک منصب یہ ہے اس کا تعارف مجھے یہ حاصل ہے کہ رسول اللہ وہ اللہ کا رسول دو باتیں ان کا نام محمد ہے اور ان کا مقام کیا ہے کہ وہ اللہ کے رسول تیسری بات یہ ہے کہ جانا بل بینت الہدا کہ وہ ہمارے پاس بینات لائے اور ہدایات لائے ہدایات ہدایت بینات اور ہدایت لائے ہمارے پاس اللہ کی طرف سے کامیابی کا پورا پروگرام ہدایت کا پورا پروگرام وہ لے کر آئے تین باتیں ہو چوتھی بات یہ کہ عجب نہ رہو ہم نے ان کی دعوت کو قبول کر لی ان کی دعوت کو قبول کر لی پانچویں بات یہ کہ وہ سب تک نہ ہو اور ان کی ہر بات کی تصدیق کی ہر خبر کی تصدیق کی اور چھٹی بات یہ کہ وقت تباہ نہ ہو اور پوری زندگی انہی کی اتباع کرتے رہے یہ منع ہے منہج اتباع پوری زندگی عقیدے کا باب اعمال کا باب فضائل کا باب عوامر کا باب نواحی کا باب پوری زندگی اللہ کے پیغمبر کی اتباع یہ منہج یہ ایک منہج یہ ایک تعارف اللہ کے پیغمبر کا انہوں نے قبر میں پیش کیا فرشتے شاباش دیں گے اور کہیں گے علم یقین کن تھا وہ علیہ مت تھا وارے بہرے تمہیں یوم القیامہ اور حدیث میں اس بندے کی تعریف کیا کی گئی فیقود الموکن فیقود الموکن یہ موکن ہے موکن موکن کا مانا یہ وہ شخص ہے جو یقین پر قائم ہے یقین پر یقین پر یعنی جس کے پاس اللہ کے پیغمبر کا یہ تعارف ہے اور جس کا منحج پوری زندگی منحج اتباع ہے وہ ہے یقین پر قائم ہے بصیرت پر اور نور پر اور فرشتے کہتے ہیں کہ تو یقین پر تھا اور جب تیری موت آئے گی یقین تیرے ساتھ ہوگا اور جب قیامت قائم ہوگی اور تو قبر سے اٹھے گا اور اللہ کے سامنے پیش ہوگا اس وقت بھی یقین تیرے ساتھ ہوگا یہ نور تیرے ساتھ ہوگا تو کامیاب ہے کامران ہے یہ کون شخص ہے جس کا من ہے من ہے جو ہر چیز دوسری پارٹی اس پارٹی کا ایک شخص پیش ہو رہا ہے فرشتے وہی سوال کرتے ہیں ماں عل کو کبھی حاضر رجل اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا علم ہے کیا تعارف ہے اب پریشان ہے میں کیا تعارف پیش کروں مجھے تو لوگوں نے جو باتیں بتائی یہاں فٹ نہیں ہو رہی کسی نے کہا کہ وہ نور ہیں کسی نے کہا وہ عالم الغیب ہیں کسی نے کہا مختار کل ہے اور کسی نے کہا کہ وہی جو مصطفی عرشتہ خدا ہو کر اتر ادھر میں مصطفیٰ ہو کہ جو اللہ عرش مستفی تھا جب آخری پیغمبر کی شک کا آیا تو اللہ محمد بن کے زمین پر آ گیا میں تو یہ باتیں سنتا تھا ہاں ہاں نارری میں نہیں جانتا اس شخصیت کا صحیح تعارف کیا ہے میں تو اپنے وائدوں سے مبلغوں سے پوری پوری رات یہ سنتا رہتا کہ ان کی غراثت کیسے ہوئی وہ پیدا کیسے ہوئے کوئی کہتا ان کی چال ایسی تھی اور کوئی کہتا ان کے رخسار ایسے تھے کوئی کہتا ان کے ہونٹ ایسے تھے کوئی کہتا ان کی بندیل کی زلفیں تھیں اور کوئی کہتا ان کا منسوح کا چہرہ تھا میں تو انہی باتوں میں مست تھا انہی باتوں میں مست تھا ہاں ہاں ادری میں نہیں جانتا اس شخصیت کی تعریف کیا ہے میں نہیں جانتا کیوں نہیں جانتا خود ہی بتائیں گے تو کیوں نہیں جانتا سوال تو آسان ہے جواب دیا تھا نا تو کیوں نہیں جانتا تجھے جواب کی توفیق کیوں نہیں مل رہی اللہ توفیق نہیں دے رہا مجھے خود ہی بیان کرتا ہے کہ سمیت الناس یقولون یقول فقلته سمیت الناس یقولون قولا تو اصل بات یہ کہ میری جو زندگی تھی اس کی بنا اللہ کی وہی پر نہیں تھی میں لوگوں کی باتیں سنتا فلاں شیخ نے یہ فرمایا فلاں امام نے یہ فرمایا اور فلاں پیر مرشد نے یہ فرمایا فلاں شخصیت کی رائے یہ رائے ہے یہ فلاں کا فتوا ہے فلاں کے ملفوظات ہیں میں تو یہ باتیں سنتا اور یہی باتیں کرتا بزرگوں نے فرمایا بزرگوں نے فرمایا بزرگوں نے فرمایا بزرگ کون سے کوئی پتا نہیں سند کیا ہے کوئی پتا نہیں بزرگ کس کو ملا کوئی پتا نہیں کہاں ملا کوئی پتا نہیں بزرگوں بزرگوں میں تو پوری زندگی یہی کہتا رہا میرے دین کی بنا یہی تھی اسی چیز پر تھی بزرگوں نے فرمایا فلاں نے فرمایا پیر مرشد نے فرمایا مجھے نہیں معلوم اس شخصیت کا تعارف کیا ہے میں تو لوگوں کی سنی سنی باتیں کرتا جیسے نماز لوگ پڑھتے ویسی پڑھ لیتا مجھے یہ شعور ہی نہیں تھا کہ اپنی نمازیں اللہ کے پیغمبر پر پیش کروں کہ اللہ کے پیغمبر کے طریقے کے مطابق ہیں بھی یا نہیں اس شخص کی حدیث میں کیا تعریف ہے المرتاب المرتاب شک و شبہ میں رہنے والا شک و شبہ فرشتے کہیں گے شک کے بہرے وہ ہے سبر تھی خیال کیا نلائق آدمی تو پوری زندگی شک پر رہا پوری زندگی شک پر رہا شبہات کا شکار رہا اور جب تیری موت آئی تو شک تیرے ساتھ تھا اور جب اٹھے گا قیامت کے دن تو یہ شک و شبہ تیرے ساتھ ہوگا تو کبھی کامیاب نہیں کامیاب تو وہ ہے جو ایسا ایمان لائے ایسا عمل کرے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہ کوئی گنجائش نہ یہ دو ہیں یہ دو طرح کے لوگ ہیں دو ہی پارٹی ہیں کامیاب اور ناکام کامیاب اور ناکام کامیاب کون ہے جس کا منحج منہج اتفاق جس کے عقیدے کا اور عمل کا مبنا اللہ کی بہی جو مسائل لیتا ہے اللہ کی وحی سے اور ناکام کون ہے جو اللہ کی وحی سے دور ہے قرآن و حدیث سے دور ہے بزرگوں کی باتیں مشاہد کی باتیں علماء کی باتیں پیر و مرشد کی باتیں اسے کبھی یقین حاصل نہیں ہوتا امام بھائی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ذہن دیا ہے ہر مسئلہ کتاب و سنت میں موجود ہے اس میں تلاش کرو اور اللہ کی وحی پر اعتماد کرو ہر چیز موجود ہے تمام مسائل کا حل موجود تو ایک تو عزیز طلبہ اس ذہن کو آپ اپنے اندر راسک کریں اس کے دائی بن جائیں اس قوم کو بتائیں کہ اے قوم تو بربادی کے گڑے پر کھڑی ہے اس منہج تکلیف کی وجہ سے بزرگوں کی باتیں سن سنا کر یہ محلے کر اگر کامیابی چاہتی ہے تو کامیابی کی ایک ہی احساس ہے اور وہ اللہ کے پیغمبر کی اتباع ہے اور اللہ کی وحی کی بات ہے اس طرف آ جاؤ یہ لوگوں کے سامنے پیش کرو ہر مسئلہ موجود ہے قرآن و حدیث میں ہر مسئلہ موجود ہے بندوں کا ذہن قاطر ہو سکتا ہے لیکن آپ جستجو سجو کریں تحقیق کریں ہر چیز آپ کو مل سکتی علماء سے پوچھیں آگے بڑھیں علماء آپ کو اللہ کی وہی سے بتائیں گے علماء کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی اور مسئلہ یہ ڈسکس ہو رہا تھا کہ ایک حائدہ عورت قرآن کو چھو سکتی نہیں چھو سکتی اب علماء تھے لیکن ایک صحیح بات کی تہ تک نہیں پہنچ پا رہے تھے محدث ابو خور ہے سور پوچھا کیا ہو رہا ہے کہا کہ ایک مسئلے پر ہم بحث کر رہے ہیں لیکن دلیل نہیں مل رہی کہ حائدہ عورت قرآن کو چھو سکتی نہیں چھو سکتی فرمایا چھو سکتی کہا کہ دلیل فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر کی حدیث نبی رسم نے عائشہ سے کہا تھا کہ ناظرین خورا دلند عائشہ رسی سے چٹائی پکڑا رسی سے چٹائی لا کر دی تو عائشہ نے کہا کہ انی حائض میں تو حائدہ ہوں فرمایا کہ ان ہائی تھا کہ سب سکتی ید کے تمہارا ہے تمہارے ہاتھوں میں نہیں مانا ہاتھ پاک ہاتھ سے کسی پانچ چیز کو چھو سکتی تو دیکھیے علماء تھے وہ بھی لیکن ایک مسئلے پر دلیل مستحضر نہیں تھی لیکن ایک عالم نے جب دلیل دی بات وعدے ہو گئی یہ ہے کہ علماء سے پوچھیں دلائل کے ساتھ اللہ کے دغمبر کی احادیث کی روشنی لیکن افسوس یہ مسئلہ تقلید کا اشاق خانہ ہے کہ اگر ایک مقلد کسی مفتی سے سوار کرتا ہے کہ ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی بتائیے تو مفتی ڈانٹتے ہیں کہ تحقیق کرے قرآن و حدیث کی روشنی نہ کہ آئمہ کی آرا کی روشنی یہ تو کوئی دین نہیں اور نہ یہ ہے تو منہج سعادت اور منہج فلاح جو ہے وہ اللہ کی بری اتباع امام بخاری نے رحمہ اللہ نے یہ تراجم قائم کیا باب قائم کیے اور ہر باب کے تحت احادیث سے استدلال کیا اور ہر نسل قرآن حدیث سے لیا اور ثابت کیا لیا اور ثابت کیا تو پھر ضروری ہے کہ ہم اس ذہن کو حاصل کریں اور اس کے دائر میں کہ پورا دین قائم ہے کتاب و سنت میں تفصیلات کو چھوڑ کے وہ آگے بڑھتا ہوں دوسرا جو صحیح امام بخاری نے دیا رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں خاص طور پر بڑا اہم بڑا اہم اور وہ ذہن یہ ہے کہ زمانے میں جو بھی الحاد ہے جو بھی بدعات اور خرافات ہیں ان کا رد علمی رد دلائے کے ساتھ رد مسئلہ بڑا اہم ہے اور یہ توفیق صرف آج الحدیث کو ملی صرف آج الحدیث کو ملی باقی لوگ اپنی پسند اور ناپسند میں الجھے ہوئے لیکن وقت کی جاہلیت سے ٹکر لینا اس کے خلاف الگ جہاد بلند کرنا اس کی تربیت اور تفنید کرنا یہ حدیث کا منحج ہے اور امام بخاری نے اپنی صحیح میں اس منحج کو بار بار پیش کیا بار بار پیش کیا بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ جو بھی بات امام بخاری قائم فرماتے تھے اکثر وہ کسی نہ کسی گمراہ تحریر یا فرقے یا بدر کی تربیت میں ہوتے اور بڑی خاموشی سے بڑی خاموشی سے جو ان کا منحص تھا نقد کا اور جرا کا اور رد کا بڑا علمی آر بڑا پڑ بخار مار وقت محسوس بھی نہ ہوتا کہ میں بخاری کیا فرمانا چاہتا آپ نے کتاب علم پڑھا صحیح بخاری میں اس میں ایک بات ہے باب القراءة والعرض باب القراءة والعرض العرب والعرض اور کا باب ہے صحیح بخاری کتاب العلم یہ باب کیوں قائم کیا کیوں قائم کیا یہ بات یہ کراط اور کیا ہے یہ ایک طریق ہے تحمل حدیث کا تحمل حدیث کے بہت سے طرق ہیں جو زیادہ مربع طرق تھے وہ دو تھے ایک طریقہ قراءت دوسرا طریقہ سماعت طریق کرات اور طریق سما طریقہ کرات کیا ہے طریقہ کرات ہے کراط علا شیخ ہی کہ طالب عبارت پڑھے اور شیخ سنے یہ طریقہ کرات اور طریقہ سما کیا ہے کہ سما طالب من لفظ شیخ کہ شیخ پڑے اور طالب سنے یہ دو طریقے ہیں دونوں مستعمل تھے متداول تھے اور معمول ہی تھے لیکن ایک جماعت عراق کی عراقی علماء کی وہ طریقے قرآد کی قائل نہیں تھی طریقے قرآد کی قائل نہیں تھی امام اب رحمۃ اللہ نے یہ باب قائم کیا اس عراقی جماعت کی ترویج کے لیے تم تو یہ انکار کر کے ایک بڑے منحص کے منکر نقصان دہ چیز اب امام صاحب نے نام نہیں لیا کسی کا باپ قائم کر کے اشارہ کر دیا تاکہ جو لوگ اس گمراہ اور غلط فکر کے حامل ہیں ان پر یہ بات واضح ہو جائے اور یہ لوگ بڑی شدود سے طریقے کرار کا انکار کرتے تھے اس ہاتھ میں حنزلی وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر عراق اللہ تھا اے عراقی اپنے تشدد کو چھوڑ دو یہ تشدد ہے وجہ کیا تھی وجہ یہ تھی وہ کہتے تھے کہ اگر طالب پڑے گا اور شیخ سنے گا تو شیخ تو کامل ہے علم اس کے بعد موجود ہے تو ممکن ہے وہ سننے کے دوران ظہول کا شکار ہو جائے کو کلمہ رہ جائے لیکن جب شیخ پڑے گا تو اس کو ظہول نہیں آئے گا متوجہ ہے مستحد ہے اور طالب چونکہ محتاج ہے اس کو ظہول نہیں آئے گا وہ ایک ایک حرف بڑے غور سے سنے گا یہ ان کی توجہ تھی یہ توجہ بات ہے بہت حسین کی ہاں یہ طریق جو ہے وہ متداول ہے اور اس پر امام فیضی علماء کے اخبار نقل امام فیری کا قول نقل کیا پھر حدیث استعمال کیا حدیث ہے زمان میں سال کا جو اللہ کے پیغمبر کے پاس آئے انہوں نے علم اللہ کے پیغمبر پر پڑھا اور اللہ کے پیغمبر اس کی تصدیق آ اللہ ارسل کا آ اللہ امرا کا انسلی ہم سلمان جو وہ علم پڑھ رہے اور اللہ کے پیغمبر اس کی تعریف کر رہے اور نام نام فرما رہے اس امام بخاری نے طریق قرات کے اس بات کی دلیل پیش کی تو دیکھیں ایک بات قائم کر کے اور دلیل دے کر گزر کے اور پڑھنے والوں کو بڑا کم احساس ہوتا ہے کہ یہاں مقصود کیا ہے مقصود اس گمراہ فکر کا اضافہ ہے اچھا اگلا باب قائم کیا بابل المنا والا بابر المنا والا مناورا بھی ایک طریقے تحمل حدیث ہے کہ شیخ اپنے شاگرد کو نسخہ دے دے اپنی کتاب دے دے کہ اس نسخے میں میری تمام حدیثیں ہیں اور تم ان کو میری طرف سے روایت کر سکتے ہو اگر روایت کرو گے میرا نام لے کر وہ سر متصل ہوگی تمہیں اس کی اجازت یہ بار قائم کر دی کہ طریقہ مناورہ بھی درست ہے یہ بات کیوں قائم کیا امام مخالف کے ذہن میں تھا کہ جو عراقی طریقہ قرآب کو نہیں مانتے وہ طریقے مناورہ کو کہاں مانیں گے جو طریقہ قرآب کو نہیں مانتے وہ طریقے مناورہ کہاں مانیں گے چنانچہ ان کی تفنید کے لیے طریقے مناورہ کو بھی ثابت کیا کہ یہ بھی سلف سے ثابت اور پیغمبر اسلام کی احادیث سے ثابت نبی اسلام کے بقا تھی آپ نے خط لکھا بیہی کو دیا اس نے عدین بحرین کو دیا اس نے آگے کسرا کو دیا یہ مناورہ اللہ کے دن خط جا رہا ہے اور وہ خط آگے پیش ہو رہا ہے اور یہ شریق منابلہ حجت ہے تو جو لوگ کراب کو نہیں مانتے وہ مناورہ کو کیا مانیں گے امام خیر اللہ الحمد حقیقت ایک غلط فکر کی تفریح کی میں بتانا یہ چاہتا ہوں اس وقت مثالیں بہت سی ہیں لیکن حاصل کلام یہ ہے یعنی ایک مغز کہ بدعات کی جو تردید ہے یہ بڑا اہم کام بڑا اہم کام اس کے خلاف جہاد کرنا امام کیا کہتے ہیں تمیمی امام مخالی کے شیخ ہیں وہ فرمایا کرتے تھے کہ ار سننا دوانی سننا مجاہد فی سبیل اللہ کہ جو اللہ کے پیغمبر کی سنت کا دفاع کر رہا ہے جو اللہ کے پیغمبر کی سنت کا دفاع کر رہا ہے اور بدعت کی تردید کر رہا ہے وہ شخص مجاہد فی سبیل اللہ سے افضل یہ ایک شخص میدان جہاد میں کھڑا ہے دشمن کا مقابلہ کر رہا ہے اور بارڈر کی نگرانی کر رہا ہے اللہ کے راہ میں جہاد کر رہا ہے کتاب کر رہا ہے اس سے افضل ہے وہ انسان جو ایک درس کا پہ بیٹھ کر اللہ کے پیغمبر کی سنت کا دفاع کر رہا ہے اور بدت کا رد کر رہا ہے امام حمیدی امام بخاری کے شیخ ہیں فرمایا کرتے تھے کہ اگر ایک طرف کفار ہو یہودی ہو عیسائی ہو جتھوں کے جتھے اور ایک طرف اہل بدت ہو تو کفار سے کتاب کے مقابلے میں میں اہل بدت کی سرکوبی کروں ان کو چھوڑ کر پہلے ان کو دیکھو بدرتیوں کو ان کی تردید کرو یہ زیادہ ضروری کام کسان بعد میں ہو جائے گا جہاد بعد میں ہو جائے گا پہلے بدعتی انسانوں کی تفریح کرو شیخ الاسلام فرمایا کرتے تھے کہ بدعت کا رد جہاد سے افضل کتاب سے افضل بدعت کا رد کتاب سے افضل اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری باتیں نبی اسلام کی ایک حدیث سے بخوب ہے نبی اسلام کا فرمان ہے کہ اسلام وزیر الواحد خیر البن قبل الفقافت میری دعوت سے ایک کافر اسلام قبول کر لے ایک کافر میری دعوت سے اسلام قبول کر لے یہ زیادہ بہتر ہے اس بات سے کہ میری تلوار سے ایک ہزار کفار کا قتل ہو اللہ کی راہ میں قتال کروں اور میری تلوار سے ایک ہزار کفار کا قتل ہو اس سے زیادہ بہتر ہے کہ میری دعوت سے ایک کافر راہ راست پر آ جائے ایک بدیسی راہ راست پر آ جائے بیٹا کا رد ہو جائے تفنید ہو جائے یہ زیادہ بہتر یہ نبی اسلام کی حدیث اسی لیے پیغمبر اسلام کی دعوت سے لاکھوں لوگ اسلام قبول کرتے ہیں لیکن آپ کی جو جہادی مہم ہے تقریباً ستائیس مار کے لڑے آپ نے یہ جہادی مہم آپ کی ان ستائیس مارکوں میں آپ کی تلوار سے صرف ایک کافر قتل ہوا صرف ایک کافر اگر یہ چیز زیادہ اثر ہوتی تو اللہ اپنے پیغمبر سے وہ کام لیتا جو زیادہ افضل وجہ کیا ہے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ قتال کتال کرنے والا اگر کتال کرے گا جہاد کرے گا کفار کو قتل کرے گا تو اس کے مشن کی کامیابی اللہ کی طرف سے اس کے اپنے ہاتھ میں نہیں اللہ کی طرف سے اور ایک داری اللہ اگر دعوت کو پیش کرے گا کفر کے خلاف شرک کے خلاف بدت کے خلاف تو اس کے مشن کی کامیابی اللہ کے ہاتھ میں دونوں کا مشن اگر کامیاب ہوگا تو اللہ کی توفیق سے ہوگا مجاہد کمیشن اگر کامیاب ہوگا تو اس کے نتیجے میں کافر قتل ہوگا مشرق قتل ہوگا اور ایک دائی کمیشن اگر کامیاب ہوگا تو اس کے نتیجے میں کفر اور شرک کی موت ہوگی ایک طرف قتل ہے کافر کا ایک طرف قتل ہے کفر کا ایک طرف موت ہے مشرق کی اور ایک طرف موت ہے شرک کی کیا بات دونوں میں افضل ہے ایک انسان کا قتل مقصود نہیں ہے مقصود کفر کا قتل ہے مقصود شرک کا قتل ہے مقصود شرک کی موت ہے اور مقصود کفر کی موت ہے نہ کہ ایک انسان کی موت ہاں وہ انسان جو ہماری دعوت کے راستے میں ہائر ہوتا ہے وہ انسان جو ہماری دعوت کے خلاف پلاننگ کرتا ہے اپنا مال خرچ کرتے اس کی گردن کو کاٹنا ضروری تاکہ دعوت کا راستہ ہموار ہو تاکہ اس شخص کا کردار ہماری دعوت کو نقصان نہ پہنچے اسے قتل کرنا ضروری جیسے اللہ کے جرمبر نے فرمایا کہ قابل اشرف کو کون قتل کرے گا ابو رافع یہودی اسے کون قتل کرے گا یہ دونوں وہ لوگ تھے جو دعوت کے راستے میں روڑے اٹکاتے اپنا مال خرچ کرتے اللہ کے پیغمبر کی ہجر کرتے لوگوں کو روکتے تو ایسے لوگوں کی موت ضروری ہے ایسے لوگوں کی موت ضروری تو یہ جو بدعت کی تردید ہے اور سنت کا دفاع ہے بڑا مبارک راستہ ہے بڑا مبارک راستہ اور اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے آپ کو چنا تو میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ امام خواہ احمد نے ہمیں یہ ذہن دیا کہ جو اہل بدعت ہے ان کی سڑکوں بھی ضروری ہے برائر کے ساتھ بڑے دھیمے انداز میں اور پوروکار انداز میں ان کی سر کو بھی ضروری یہ وجہ کہ جا بجا صحیح بخاری میں ایسے افباب قائم ہیں جس میں گناہ فرقوں کی تردید موجود ہے بلکہ یہ کتاب صحیح بخاری ایک ایسے موقع پر لکھی گئی جس موقع پر اس کتاب کی ضرورت تھی ضرورت تھی اس کتاب کی دیکھیے ماں مخیر رحمۃ اللہ علیہ جس دور میں پیدا ہوئے وہ دور ایک عجیب سنگم تھا ایک سنگم جو قرون ختم ہو رہے ہیں اور جو فتنوں کا دور ہے وہ شروع ہو رہا ہے ایک عجیب سنگم جس دور کے بارے میں پیغمبر اسلام کا فرمان ہے کہ خیر القرون قرون کر نہیں کہ سب سے بہترین زمانہ ہے میرا زمانہ قرون خیر اس کا اختتام ہے اور فطروں کے دور کا آغاز اب فتنے شروع ہو رہے ہیں گمراہ تاریخ کے شدونت سے پیدا ہو رہی ہے تو ضروری تھا کہ ان کی سرکوبی ہو تفنیل ہو اور کلا کما ہو اس کے لیے کسی شخصیت کی ضرورت تھی کسی دستاویز کی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے خاص طور پہ اس دور میں امام بہاری کو پیدا کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کے دور کا افضل منسلک ہے قرون خیر کے ساتھ اور ان کے دور کا اخیر منسلک ہے ایام فتنہ کے ساتھ یہ ایک عجیب سنگت یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اس دور کے امام بخاری کو چنا گیا اس دور میں پیدا کیا گیا ورنہ یہ شخصیت تو صحابہ کے دور میں ہوتی بن سعید امام بخاری کے شیخ کیا ہیں امام صاحب کے بارے میں جس سے ایک ذہن واضح ہوتا ہے قطعبہ کا قول ہے کہ لوکان فی صحابہ لکان اعلیٰ امام بخاری اگر صحابہ کے دور میں ہوتے تو اس دور میں بھی پہاڑ کی اونچی چوٹی ہوتی اور ایک اور قول ہے کہ فضل فضل محمد بن اسماعیل اللہ شاعر صحابہ کا فضل عمر بن خطاب فضل محمد اللہ شاہر محدثین کا فضل عمر بن خطاب صحابہ کہ امام خیر رحمۃ اللہ علیہ کی جو فوقیت ہے جو ان کا درجہ ہے تمام محدثین پر وہ ایسا ہے جیسے امیر عمر بن خطاب کا درجہ اور فوقیت تمام صحابہ پر تھا جو فرق حضرت عمر کا تمام صحابہ سے تھا وہ فرق نام بخاری کا تمام حقیقت سے تھا اس سے ان کے مشائق کا ذہن سامنے آتا ہے کہ ان کے مشائق امام بخاری کے بارے میں کیا سوچتے تھے کس دور میں ان کو ہونا چاہیے تھا لیکن اللہ کی حکمت اور مسلم یہ دکھائی دیتی ہے کہ امام بخاری اسی دور کے قابل تھے تاکہ فتنے شروع ہو رہے فتنوں کے اس دور کے آغاز میں کوئی ایسی دستاویز سامنے آ جائے جو ان تمام گمراہ فرقوں کی تردید کرے رد کرے ان کی فرقوں بھی کرے اس وقت چھبے سے جو گمراہ فرقے پیدا ہوئے ان میں ایک جہمیا جہمیا معطلا معطلا و صفات اور معتدلہ قدریہ جبریہ مرجیہ یہ گمراہ فرقے پیدا ہو چکے ان کی بھی ضروری تھی جو کتاب صحیح بخاری کی آخری کتاب کتاب توحید ہے یہ در حقیقت یہی ہی گمراہ تحریکوں کا علاج ہے آپ نے پوری کتاب توحید پڑھی اس میں سینکڑوں تراجم ہم قائم کیے اور آپ نے دیکھا کہ اس کتاب کا موضوع توحید کی خاص قسم ہے اور وہ ہے توحید اسما صفات صفا توحید کی تین قسمیں ربوبیت الوحیت اور اسما صفات اس کتاب توحید کا موضوع توحید ربوبیت نہیں ہے اور نہ توحید الوحیت ہے بلکہ توحید سما صفات کیونکہ اس دور میں حقیقت میں یہ گمراہ فرقے اللہ کی صفات اور اللہ پاک کے اسما کے بارے میں کیا سوچتے تھے اس دور میں ان کو ہونا چاہیے تھا لیکن اللہ کی حکمت اور مسلم یہ دکھائی دیتی ہے کہ ماں مخارف اسی دور کے قابل تھے تاکہ فتنے شروع ہو رہے فتنوں کے اس دور کے آغاز میں کوئی ایسی دستاویز سامنے آ جائے جو ان تمام گمراہ فرقوں کی تردید کرے رد کرے ان کی سرکوبی کرے چاہے اس وقت چھبے مت سے جو گمراہ فرقے پیدا ہوئے ان میں ایک جہمی ہے معطلا معطلا دفات و صفات اور محتنہ قبریہ جبریہ مرج یہ گمراہ فرقہ پیدا ہو چکے ان کی سرکوبی ضرور ہے جو کتاب صحیح بخاری کی آخری کتاب کتاب توحید ہے یہ در حقیقت یہی گمراہ تحریکوں کا علاج ہے آپ نے پوری کتاب توحید پڑھی اس میں سینکڑوں تراجم قائم کیے اور آپ نے دیکھا کہ اس کتاب کا موضوع توحید کی خاص قسم ہے اور وہ ہے توحید اسما صفات توحید کی تین قسمیں ربوبیت الوحیت اور اسما صفات اس کتاب توحید کا معلوم توحید ربوبیت نہیں اور نہ توحید الوحیت ہے بلکہ توحید سما سکھا صفات ہے کیونکہ اس دور میں حقیقت میں یہ پھر کے اللہ کی صفات اور اللہ پاک اسماء کے بارے میں ان ہاتھ کا شکار ہو چکے اللہ نے اشارہ کر دیا تھا ان ملحدین کی طرف فرمایا تھا کہ ہو گیا بابر الدین یلحدون الحدون اسماء ہی کہ اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں اللہ کو پکارو انہی ناموں کے ساتھ یہ اس بات عقیدے کا باب اور توحید کا باب خاص طور پہ دو نقطوں پر قائم ہوتا ہے ایک نقطہ اس بات کا دوسرا نفی کا اس بات اور نفی یہ بات نوٹ کر لو کہ عقیدے کا موضوع اور توحید کا موضوع خاص طور پہ دو چیزوں پر قائم ہے ایک اس بات اور دوسرا نفی لا الہ الا اللہ یہ لا الہ نفی ہے ان اس بات ہے عبادت کے لائق کوئی نہیں نفی ان اللہ صرف ایک اللہ سارے معبود معبود باطل ہیں معبود حق صرف ایک اللہ ہے یعنی توحید قائم ہے نفی اور اس بات کی توحید صفات کا علم بھی اس بات اور نفی دونوں پر قائم ہم روح ہو گیا یہ اس بات کہ اللہ کے پیارے پیارے نام ہے اللہ کو انہی ناموں کے ساتھ پکارو نبی اسلام کی حدیث بھی ہے کہ ان کے اللہ ہے کس کا تفریح اس متبن ہر جنم کہ اللہ پاک کے ننانوے نام ہے جو ان ناموں کو یاد کرے سمجھے احتا کرے ان کو پڑھے ان پر عمل کرے وہ جنتی یہ اس بات ہے نفی کیا ہے بابا اللہ حضی کی اسمان ہی ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں میں الحاد پیدا کرتے ہیں اللہ کے علم میں تھا کہ کچھ لوگ آنے والے ہیں جو خالق کائنات کے ناموں میں الحاد پیدا کتنی بڑی بات ہے کتنی بڑی بات اللہ کے ناموں میں راہ پیدا کریں گے ان کو چھوڑ دیں تو چھوڑنے کا مانا کیا ہوا تھا مانا یہ کہ ایسے ملحدین کو جاننا ضروری ان کا احاط کیا ہے وہ جاننا ضروری چھوڑو گے کب ان کو چھوڑنا کب ممکن ہوگا جب آپ کو ان کا تعارف ہوگا ان کے الاحاظ کا تعارف ہوگا تو اس آیت میں اشارہ اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کی معرفت میں ضروری ہے کہ جو الحاظ ہے ملحدین کا اس کا بھی تعارف ہو تاکہ اس کا انکار کیا جا سکے اور یہ عقیدہ ان دونوں ستونوں پر قائم ہو جس جن کا نام نفی اور اس بات تو اللہ کے پیارے پیارے نام اب ان ناموں کے تعلق سے عقیدہ کیا ہے عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے جو نام ہیں قرآن اور حدیث میں ان پر ایمان لانا ضروری ان پر ایمان لانا ضروری ان کے الفاظ پر ان ناموں کے الفاظ پر ایمان لانا ضروری یہ اس بات جیسے سمے بصیر اللہ کے نام ہے الرحمن الرحیم الجبار القہار الغفار یہ اللہ کے نام ان ناموں پر ایمان لانا ضروری ہے ان الفاظ کو ماننے کے ساتھ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ سمیع ہے اللہ بصیر ہے اللہ رحمان ہے اللہ رحیم ہے ہمارا ایمان ہے ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے اللہ کی صفت ید ثابت ہے اللہ کی ساخ ثابت ہے رجل ثابت ہے ہمارا ایمان الفاظ کو ماننا ضروری ہے یہ اس بات ہے اس اس بات کے مقابلے میں مل کا اظہار کیا ہے ایک گروہ معطلا ہے معطل ان الفاظ کے منکر اسما کے منکر یہ کا اظہار ہے ان ناموں کے منکر اس کی کرے کریں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے جو نام قرآن و حدیث میں ہے وہ سب ثابت ہیں حق ہے ان کو ماننا ضروری اور ان ناموں میں ہاتھ پیدا کرنے والے معطلا ہے جو ان ناموں کو نہیں مانتے اسماء کو نہیں مانتے ہم اللہ کے اسماء کو مانتے ہیں اور معطلا کے عقیدے سے بری ان کے عقیدے کی تردید کرتے ہیں تفنید کرتے ہیں نفی کرتے ہیں ان سے بری ہیں اور ان کا انکار کرتے ہیں تاکہ نسل و اس بات اللہ کی توحید اسما اس کا فہم پورا ہو جائے یہ تو ہے ایک مرحلہ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ جو اللہ پاک کے نام ہے ان ناموں کے اندر اللہ کی صفات صفت رحمان میں جو رحمان نام ہے اس میں اللہ کی صفت صفت رحمت ہمارا اس پر ایمان ہے کہ اللہ رب العزت رحمت کے ساتھ متصف ہے رحم فرمانے والا ہے مہربانی کرنے والا ہے رحیم رحیم میں صفت رحمت ہے ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمت سے متصف ہے اور بندوں پر مہربانی کرنے والا ہمارا ایمان سمیع میں سیمی اللہ کا نام ہے اس میں جو صفت صبر ہے ہمارا ایمان ہے کہ اللہ سنتا ہے بصیر اللہ کا نام ہے ہمارا ایمان ہے کہ اللہ دیکھتا ہے اس میں صفت بسر اس پر ہمارا ایمان ہے یہ اس بات اس کے مقابلے میں جو حدیث کا الحاظ ہے جو ان کا انکار ہے ان کی نفی ہے وہ یہ ہے کہ بعض بلے اللہ کے ناموں کو مانتے ہیں لیکن ناموں کے اندر موجود صفات کو اور معنی کو نہیں مانتے ایک ہے اسم اور ایک اسم کا مسمہ اسم کو مانتے ہیں مسمہ کو نہیں مانتے سمیع کو مانتے ہیں سما کو نہیں مانتے بصیر کو مانتے ہیں بصر کو نہیں مانتے رحیم کو مانتے ہیں رحم کو نہیں مانتے یہ ایک موٹر اس الحاق کا شکار اللہ رب العزت کے اسما کے الفاظ کو مانتے ہیں مگر اسما کے اندر موجود معنی کو نہیں مانتے ہم اللہ تعالیٰ کے اسما کو بھی مانتے ہیں اور اسماع بھی موجود اللہ کے صفات کو بھی مانتے ہیں ان مہانی کو بھی مانتے ہیں اور ہم جس طرح معطلا اور جامعہ کے کردار سے بڑی نفرت کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ اس دھرتی کا بوجھ یہ بوجھ اس دھرتی یہ جاد اتنے در در ہم اس فکر کا پانی ہے اس کو عراق کے گورنر نے گرفتار کر لیا گرفتار کر لیا جیل میں ڈال دیا اور جب عید الاضحیٰ کا دن آیا تو جیل سے نکال کر ساتھ لے آیا عید کے میدان میں عید کے میدان میں ساتھ لے اس کا نام تھا خالد القفری عید کے میدان میں ساتھ لے اور کہا کہ نماز خطبہ کیا نماز کے بعد اور کہا کہ او الناس ہو تقبر اللہ لوگوں جاؤ اپنے گھروں میں جاؤ جا کے قربانی کرو گائے کی اونٹ کی بکری کی آج میرے پاس قربانی کرنے کے لیے یہ خبیز جا میں دن میں نے اس کی قربانی دے دی پھر بھائی اس کو پکڑا میدان جٹا لیا اور اس کی گردن پہ چھری پھینک فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے بک اللہ موسا تکلیف اللہ نے موسا سے کلام کیا اور یہ کیسے کلام نہیں کیا اللہ فرماتا ہے بتلا خبر ابراہیم کو خلیل ہے کہ اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا یہ ہے نہیں بنایا اللہ کسی فات کا بن کر قتل کر دیا قتل کر دیا یہ صرف سارے کی فکر ہے ان منحدین کے بارے میں یہ لوگ اس قابل ہیں ان کا انکار کریں ان سے اظہار برات کریں تو پہلا مرحلہ کیا ہے ہم اللہ کی صفات کے اسماع کو مانتے ہیں اور معطلہ اور چہنی جو منکر ہیں ان سے بڑی ان اسماع کے جو معنی سیدھے سادھے بغیر کسی تعمیر کے اس پر ہمارا ایمان ہے اور ہم مصلح کی روش سے بڑی ہیں جو اللہ کے اسباء کو جو مانتے ہیں لیکن اسما کے مسمیات کو نہیں مانتے اسم کو مانتے مسمہ کو نہیں مانتے اسم کو مانتے معنی کو نہیں مانتے یہ دو تھیں جن کے امام بخاری نے تعاقب کی اور پوری یہ کتاب تفریح ہے اس میں آپ دیکھیں جا بجا اللہ کی اسما سے بات کا بات ہے اور ان قبار فرقوں کی تردیت رد ہے ان کا جیسے بار قائم کیا بام قول قولی ہے بہمر عزیز اور حکیم کہ اللہ عزیز اور حکیم اللہ عزیز اور حکیم یہ رد ہے جامعہ پر جامعہ اللہ کے اسباب کو نہیں مانتے کیوں نہیں مانتے جب قرآن میں کرتا عزیز ہے حکیم ہے تم کیوں نہیں مانتے رد ہے چاہیے آگے کیا فرمایا آگے فرمایا کہ سبحان رب کا رب عزت ہے اللہ فرما رہے اور اور آگے ایک اور مسئلہ تھا تمہارا حالفہ پہ عزت اللہ تمہیں حالفا بے عزت اللہ یہ کیوں کیا کرتی بہبر عدیض الحکیم یہ رد ہے جہیا ہے اور وہ حالہ میں عزت اللہ یہ رد ہے ان مصدرہ پر جو اللہ کو عزیز تو مانتے ہیں لیکن عزیز کے معنی کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں عزیز بلا عزت عزیز ہے کہ عزت کے بغیر عزت کے ساتھ میں عزیز مانتے ہیں عزت کا انکار کرتے ہیں اگر عزت کا انکار کرتے ہو تو عزت کی قسم کا مانا کیا قسم تو ایک عبادت ہے اور اللہ کے خیر کا حلق شرک ہے اگر یہ عزت اللہ کا خیر ہے اس قسم کا کیا مانا ہے امام بخاری نے بڑی حدیثیں پیش کی جن میں اللہ کی عزت کی قسم جیسے قیامت کے اللہ تعالیٰ جہنم سے کہے گا حلم تلا دے کیا تو بھر گئی جہنم کہے گی دن مزید اللہ اور ہے تو بھیج اللہ اہل جہنم کو بھیجے گا جہنم بار بار کہے گی دن مزید دن مزید یا اللہ اور بھیج پھر حدیث اللہ تعالیٰ اپنے ریجن جہنم میں ڈال اپنا پاؤں جہنم میں ڈال دیں گے جب پاؤں جہنم میں پڑے گا جہنم سکڑے گی تن جبھی سکڑ جائے گی اس طرح بند ہو جائے گی پھر جہنم کہے گی کت خت سے کر جاننا تیری عزت کی قسم بس بس اب میں بھر گئی اب بھر گئی لیکن جب جنت کی باری آئی اللہ تعالیٰ جنت والوں کو ڈال دے گا مگر جنت میں بہت سی جگہ باقی بچ جائے گی بہت سی جگہ تو اللہ جنت کو سکے گا نہیں بلکہ حدیث کے رفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ جم سے رہا خلق ناس یہ لگ رہا کہ اللہ اس کے لیے ایک خلق اور پیدا کرے گا ایک جہاں اور پیدا کرے گا اور ان کو جنت میں داخل کرے گا ان کے ذریعے جنت کو بھرے گا جس کی رحمت ہے جس سے اللہ کی رحمت ثابت ہوتی ان کو کیا اعتراض ہے یہ کہتے ہیں کہ رحمت ارادہ یہ ساری صفات انتحانیت جو تغیر کو لازم کرتی ہے کہ جو اس صفت کا حامل ہے اس میں تغیر ہے جب ایک شخص پر شفقت اور رحمت کے جذبات آئیں گے تو اس میں تبدیلی آئے وہ بیٹھا ہوا ایک نارمل کسی پر اس کو پیار آتا ہے تو یہ پیار کا ہے اپنے جذبات ہے اس کے جذبات تبدیل ہوں گے اگر خان کے کائنات کے لیے رحمت قسمت کو مان لے قسمت انفیالی ہے جو تغیر کو لازم قرار دیتی ہے تو اللہ کی ذات میں تغیر گویا اس سے قبول کرنا پڑے گا لیکن وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں نہیں سکم اس لیے صحیح اس جیسی کوئی چیز نہیں اس کی کوئی صفت مخلوق کی کسی صفت کے مشابہ نہیں ہے کسی صفت میں خالق کو مخلوق کو تیار مت کر پربخار انداز ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان گما فرقوں کی تربیت و تفریح کی دلائل کے ساتھ قرآن کی دلیلیں حدیث کی دلیلیں اور بدعات کی سرکوبی کی تو یہ امام بخاری نے دیا کہ جو بھی بدعت ہوگی اہل حق کا شیوا ہے اس کے خلاف وہ کھڑا ہو جائے اور بدت کے خلاف عالم جہاد بلند کرے عالم جہاد بلند کرے تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ جو رب العزت کی صفات کا ظاہری معنی ہے اس معنی کے ساتھ ایمان لاؤ اس میں کسی قسم کی تعویل نہ ہو کسی قسم کی تعویل نہ ہو ظاہری معنی یہ ہے کہ لغت عرب ہے لغت عرب میں ہر لفظ کا ایک ظاہری معنی ہے ظاہری معنی باقی معنی اشتہار بند ہوتے ہیں جو سب کا ہوتے ہیں اور جو مان بغیر کسی اشتہارے کے اور بغیر کسی کرینے کے ہو وہ مانا ظاہر ہے اس معنی ظاہر کے ساتھ اس نفس کو دے دے یہ سر سالم کا موقف تھا اس کو بہت سے فرقوں نے نہیں مانا جن میں دو فرقے خاص طور پر قابل ذکر ہیں ایک اشاعرہ دوسرے معصوری دیا یہ اشاعرہ دیا آج اس دور میں ترجمان ہے مسلح کے انار کے وہ صرف اللہ کی سات صفات کو بغیر تعمیر کے مانتے ہیں باقی تمام صفات میں تعمیر کے خیال یہ ہم کہتے ہیں کہ جب باقی جب تم نے سات صفات کو بغیر تعمیر کے مانا تو جس طرح ان کو بغیر تعمیر کے مانا اس طرح باقی صفات کو بھی بغیر تعمیر کے مانا جیسے جامعہ پر تم حجت قائم کرتے ہو کہ تم اللہ کی ذات کو مانتے ہو بغیر کسی تعویل کے اور بغیر کسی تشبوں کے محدور کے اور اللہ کی صفات کو نہیں مانتے تو اللہ کی ذات میں کلام ویسا ہی ہے جیسا اللہ کی صفات میں کلام تم کو اپنی یہی حجت پیش کرتے ہیں کہ اللہ کی با صفات کو جو تم نے کلام کیا بغیر تعمیر کیے وہی کلام بغیر تعمیر کے اللہ کی دیگر صفات کو بکھرنے اس میں کیا فرق ہے کچھ صفات کو بغیر تعمیر کے ماننا اور کچھ صفات میں تعمیر روا رکھنا یہ ایک ایسی ہے جو بدت ہے جو اللہ کے پیغمبر سے صحابہ کرام سے قطع ثابت ہے صالحین کا موقف ہے وہ یہی ہے کہ تمام صفات کو بغیر تعویل کے ماننا بغیر تعویل کے مگر افسوس یہ ہے کہ اس منہج میں منہج صفات میں عقل کو داخل کیا گیا عقل کو شامل کیا گیا اور محدثین کی فکر کا تمین یہ بھی تھا کہ وہ صرف نقل کو پیش کرتے اور عقل کی جہاں کوئی قیمت نہیں کوئی حیثیت نہیں یہاں بات صرف نقل کی نصوص کی ہے عقل کی کوئی حیثیت نہیں کوئی حیثیت نہیں لیکن یہ تقریب کاری کب آئی جب یہ علم کلام اور یہ فلسفہ اور یہ منطق ہماری صفوں میں داخل ہوئے آج بھی بہت سے مدارس میں یہ علوم پڑھائے جاتے ہیں یہ علوم علوم عقل در حقیقت نقل کا انکار نقل کا انکار یعنی نقل کا انکار ہے ان عقلی علوم کی بنا عقلی علوم کی بنا قاعدے خود بناتے ان قاعدوں پر اللہ کے نصوص کو پیش کرتے ہیں فٹ آئے تو قبول کرتے ہیں انفٹ ہو رد کر دیتے ہیں یہ کون سا دین ہے اور کون سا ذوق ہے جو فکر صرف صالحین کی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث سے جو کچھ آ گیا اللہ نے فرما دیا اللہ کے رسول نے فرما دیا وہ ہر پیار ہے اس کو قبول کر لو اس پر ایمان لے لو اس عقل میں وہ بات آئے یا نہ آئے اس گٹی میں سمائے یا نہ سمائے اس کو قبول کر لو یہ ایمان کی بات ہے اور یہ در حقیقت منحج فلاح کا اور کامیابی ہے اس کے علاوہ جو مناحد عقل کے اثاث پر ہے وہ نصوص کے انکار پر منتج ہے نصوص کے انکار اب جتنا جو فلسفے کا علم ہے یہ تین چیزوں پر چلتا ہے تین چیزوں پر قائم ہے ایک چیز کو کا نام انہوں نے رکھا ہے جسم دوسرے کا نام رکھا ہے جوہر اور تیسرے کا عرب اب ہر مقام پر جسم جوہر عرب اور خاص طور پر عقیدے کے بعد صفات کے بعد یعنی اپنے خود ساختہ قواعد کو اور اس کی حجت کو قائم کیا اور مصروف کا اسی بنا پر انکار کر دیا اچھا جسم کیا ہے خود ہی تعریف کی جسم وہ چیز ہے جو کئی اجزاء سے مل کر بنے جیسے انسان کا جسم ہے اس میں کئی اجزاء کئی آدھا ہیں ہاتھ ہیں پاؤں ہیں سر ہے پیٹ ہے آنکھیں ہیں کئی اجزاء کے مجموعے کو جسم بول کئی اجزاء کے مجموعے جسم بول اچھا جوہر کیا ہے جوہر وہ جس کا وجود اور وہ اس چیز کو اٹھا لے جس کا وجود نہیں ہے عرض کیا جس کا وجود نہ ہو عرض جوہر کی محتاط ہے عرض ایک مانوی چیز ہے اور جوہر جو ہے اس کا جسم ہے اس کا ایک ڈھانچہ ہے اس کا ایک ہیکل ہے اور وہ عرض کو اٹھاتا ہے اب یہ تین اصطلاح ہیں خود قائم کر لیں اور جو اللہ کی صفات کا علم ہے خاص طور پہ اس کا محور یہ بنا دیں تین چیزیں قائم کر چنانچہ ہمیں تجزیہ کا تانا ملتا ہے کہ ہم مجسمہ ہیں ہم شریف دکھائے اللہ تعالیٰ کی جسم کی انکار کیوں اس کا انکار کیوں کرتے ہو اپنے خود ساختہ قاعدے کی بنا کہ جسم اجزاء سے ملتا ہے اگر ہم جسم کو مان لیں تو اللہ کے آزاد ثابت کرنے پڑیں گے اور یہ ناممکن کہ تم نے محدودہ خود بنایا قاعدہ خود بنایا اپنے خود ساختہ قاعدے پر تم نے اس بات کو ماحول کیا جبکہ ہمارا عقیدہ اور سب سائن کا عقیدہ یہ ہے کہ جو چیز اللہ کے لیے ثابت نہیں یہ تین چیزیں ایک وہ جو اللہ کے لیے ثابت ہے وہ ثابت اس پر ایمان لاؤ دوسری وہ جس سے اللہ کی نفی اس کی نفی کرو اور تیسری وہ جو نہ ثابت ہے نہ اس کی نفی یہ تیسری چیز جو نہ ثابت ہے نہ اس کی نفی ہے اگر تو اس نے مانا نقص ہے تو اس کی اللہ سے نفی کرنی پڑے گی اگر اس نے مانا کمال ہے تو اس صفت کو اللہ کی طرف منسوخ کرنا پڑے گا اور اگر اس میں دونوں معنی ہیں نفی بھی ہو سکتی ہے اور کمال بھی ہو سکتا ہے تو جو اس کا کمال ہے اس کا اللہ مستحق ہے اور جو اس کی نفی ہے اس کے اس سے اللہ پاک ہے اگر ہم جسم کا معنی یہ کریں ایک ایسی ذات جو مخلوقات کی تشویح سے پاک ہے یہ معنی حق ہے اور اگر معنی یہ کریں ایک ایسی ذات جو مخلوقات کی ذات کے مشابے ہے یہ معنی بات ہے تو تقسیم من بدا حق ہے من وجہ بات لیکن تم نے ٹوٹل اس کا انکار کر دیا ہے اپنے خود ساستہ قاعدے کی بنا اور آگے جوہر کر عرض کا مسئلہ کہ جوہر ایک ہیکل ہے جو عرض کو اٹھاتا ہے جب تک جوہر نہیں ہوگا عرض نہیں ہوگا عرض ہوگا تو جوہر ہوگا اور جوہر اس سے پہلے ہوگا اسی قاعدے کی بنا پر بڑے نصوص کا انکار کر دیا جیسے نصوص اس بات پر شاہد ہے کہ اللہ نے پہلے ارباہ کو پیدا کیا روحے بھی پہلے ارباہ پیدا ہوئی شام اور کے علیہ السلام کے مجنت ارواح جو ہے جنود مجنتہ ہیں ارواح جس مقام پر موجود ہیں ان کی مثال فرمایا کہ چھاونیوں کی فوجوں کی طرف چھاونیوں کی فوجوں کی طرف جس طرح فوجیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں اس طرح روحیں آ رہی ہیں اور جا رہی ہیں اللہ تعالیٰ جس دن جن بندوں کو پیدا کرتا ہے کوئی افریقہ میں پیدا ہو رہا ہے کوئی یورپ میں پیدا ہو رہا ہے کوئی مشرق میں کوئی مغرب میں اللہ ان کی روحوں کو ان کی روحوں کو نکالتا اربا جیسے فوجیں جاتی تو کچھ لوگ اس دن مرتے ہیں ان کی روحیں لوٹتی جس طرح فوجیں بعض اوقات لوٹتی ہیں روحیں لوٹتی ہیں تو فرمایا کہ روحیں ان فوجی چھونیوں کی طرح روحیں بن چکی اور جب کوئی نفس پیدا ہوتا ہے تو اللہ اس کی روح کو اس میں بھیج دیتا ہے اب اپنے خود ساختہ قاعدے کی بنا پر انہوں نے ان تمام سوز کا انکار کر دیا کہ اگر روحیں پہلے پیدا ہو گئی تو روح تو عرض ہے اور جسم اس کا جوہر روح جوہر پر قائم ہوگی یہ کیسے ہم مان لیں جسم سے پہلے روح بن گئی روح کہاں ٹھہری کہاں قائم ہوگی انہیں یہ بات مارے ہوں کہ جس اللہ نے یہ خبر دی کہ ہم نے رباح کو پیدا کیا وہ اللہ تعالیٰ ان ارباح کو جواہر کے بغیر قائم کرنے پر قابل اگر تم بھی قدرت رکھتے تو اللہ کی قدرت کے منکر ہو اللہ کی قدرت کو مخلوق کی قدرت پر قیاس کیوں کرتے یہ دیکھیں خود ساختہ قواعد پر نصوص کا انکار اب ان تمام آیات کا حدیث کا انکار کر دیجیے انکار صفت کلام صفت کلام اللہ رب کو صفت ہے جو اللہ کی ذات کے ساتھ قائم صفت قبیل جس طرح قدیم ہے اس کی کوئی ابتدا نہیں اس کی صفت کلام کی قدیم ہے اس کی کوئی ابتدا نہیں اور یہ صفت حادث بھی اللہ تعالیٰ متکلم ہے اور جب چاہتا ہے کلام فرماتے اس لحاظ سے حضور ہے اللہ نے علیہ السلام نے کلام کیا معراج راج راج اپنے پیغمبر سے کلام کیا اللہ تعالیٰ اہل جنت سے کلام فرمائے گا اللہ نے آسمانوں سے کلام کیا زمینوں سے پہاڑوں سے سب ثابت سب ثابت سفر کلام ثابت لیکن علم الحدین نے اس صفت کا انکار کیا جہمیہ نے ٹوٹل انکار کیا اور موسزرہ نے صفت کا انکار کیا اشاعرہ ناسرودیہ نے اپنے قواعد کے تحت اس نے کی کیون کلام کو مانا لیکن تعویلیں کی بڑی عجیب تعویلیں ایسی تعویلیں جو اللہ پر قور بلا علم ہے اللہ پر قور بلا علم ہے اللہ کا دل سے کلام کی تقسیم کی کہ اللہ کی صفت کلام ہے یہ کلام نفسی ہے اللہ بولتا نہیں لیکن جو بولنا چاہتا ہے اس کا معنی اللہ کے اندر موجود ہے اس کا معنی اللہ کے اندر موجود ہے اللہ تعالیٰ اس کے الفاظ پیدا کرتا ہے اس کے الفاظ پیدا کرتا ہے اور وہ الفاظ کسی مخلوق میں ڈالتا ہے درخت میں پھر وہ درخت کلام کرتا ہے اور مخلوق اس کو سنتی ہے یہ تقسیم کہاں سے آ گئی کلام نفسی کلام نفسی اور اللہ کا کلام کلام نفسی یہ تقسیم کہاں سے آ گئی یہ خود ساختہ قاعدے خود ساختہ بات اور اس کی بنیاد پر پھر بڑے بڑے مہاویر میں گرفتار ہوئے جو شاعر معافیجیے پہلے یہ تقسیم باطل کی اور اللہ کی طرف ایسا قول جو قول بلا علم ہے اور پھر یہ کہ اللہ کا کلام جو حروف جو اللہ نے نادر کیے وہ سارے مخلوق ہیں قرآن مخلوق ہے قرآن کے مخلوق ہونے کے قائل قائدے اور پھر یہ بھی ایک عقیدہ ہے کہ جب ہم جو قرآن پڑھتے ہیں یہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ کلام کا معنی ہے تو پھر آگے اس کا ترجمہ جائز ہے ذرا نماز فارسی میں پڑھو اردو میں پڑھو سب جائز یہ کتنے بہادر کتنے بہادر مگر اللہ جزائے خیر دے کہ ہی ان بدعات کے خلاف ایک الگ جہاد بلند کیے ہوئے تھے امام احمد حمبل نے فطر خلق قرآن کے خلاف جہاد کیا اور یہ بات ثابت کی قرآن مخلوق نہیں بلکہ اللہ کا کلام چار بادشاہ کے تبدیل ہوئی امام خار امام احمد حمبل ایک پہاڑ کی طرف ڈٹے رہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے مخلوق نہیں کوڑے کھائے بے پناہ مشقتیں برداشت کی جیل کی سہولتیں برداشت کی لیکن اس بدت کے خلاف قائم رہے تو میرے عزیز طلبہ اسی طرح بدعات کے خلاف علم جہاز بند کرنا استقامت اختیار کرنا بدعات کی تفریح کرنا تربیت کرنا منہج محدود کو بتا دوں منج کیا ہے منحج یہ ہے کہ دلائل کے ساتھ رد کرو بدعات کا اور پیغمبر اسلام کی سنت کو ثابت کرو اللہ کی وحی کو ثابت کرو صحیح عمل کو پیش کرو اور پھر آپ کی ترجیح کرو تو یہ دو چیزیں خاص طور پر صحیح بخاری کی خوبی ہیں کہ ایک منہج منہج اتباع اور دوسرا اہل جگہ کا رت ان کی تفریح سنت کا دفاع اور سنت کے میدان میں کھڑا ہونا اور اللہ کے پیغمبر کی سنتوں کو بیان کرنا ان کو زندہ کرنا ان کو پیش کرنا ان پر عمل کرنا عمل کروانا یاد رکھو یہ کامیابی کا محنت اس کے سوا کامیابی کا اور کوئی اصل نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اس وہیں پر قائم رکھے اور وہیں پر پوری طرح عمل کرنے کی توفیق ادا اور عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کے صرف ننانوے نام ہیں درست ہے نہیں اللہ تعالیٰ کے جو ننانوے نام حدیث میں ذکر ہے ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی کہ اللہ پاک کے ننانوے نام ہے یہ وہ نام جو ہم کو دیے گئے جو ہم کو دیے گئے وہ ننانوے باقی اس کے علاوہ اور جو نام ہیں جو اللہ کے خزانہ غیر میں ہیں ان سے ہم آگاہ نہیں یعنی عقیدہ یہ نہیں کہ اللہ کے صرف ننانوے نام ہیں اور نہیں ہیں اور بھی ہیں لیکن یہ ننانوے نام ہمیں دیے گئے ہیں جن کا احساس جنتی ہونے کی علامت نبی اسلام کی ایک حدیث ہے آپ اللہ سے دعا کیا کرتے تھے اس میں ایک الفاظ یہ الفاظ ہے اب اس کا اثر کا بھی علم غیب کہ یا اللہ تجھے ان ناموں کا واسطہ جو نام تو نے اتارے قرآن میں حدیث میں اور ان کا واسطہ جو نام اب تک تیرے خدانۂ عہد میں اس سے یہ ثابت ہوا کہ ان ناموں کے علاوہ بھی اللہ کے نام ہیں ان ناموں کے علاوہ بھی اللہ کے نام لیکن ہمیں ان ننانوے ناموں پر اتفاق کرنا ہے جو اللہ رسول نے بیان کر دیے کیونکہ اسماع صفات کا تعلق توقیف سے ہے اللہ رسول کی خبر سے ہے اپنی طرف سے کوئی نام اللہ کی تو منسوخ نہیں کر سکتے بلکہ انہی ناموں پر اتفاق کرنا پڑے گا اللہ حافظ عرب سے کیا مراد ہے آپ نے کہاں پڑھ لیا کہ وہ اللہ آسمانوں میں وہ اللہ زمینوں میں غلط ہے یہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور اپنے عرش اپنے عرش پر مستوی اور رحمان اگر عرش اس عرش پر مستوی اللہ تعالیٰ زمینوں میں ہے یہ کہیں نہیں یہ جو عبارت لکھی ہے آپ نے یہ ثابت نہیں ہاں اللہ رب العزت کا علم اس کا احاطہ اس کی قدرت پوری کائنات میں ہر چیز پر ہے ہر چیز کو جانتا ہے لیکن اس کی ذات مستبی العرش ہے مستبی العرش ہے اور اس پر کتاب و سنت ان گنت اور بے شمار محسوس موجود ہیں اور جو لوگ کہتے ہیں گندہ زمینوں میں ہے یہ با صوفیہ ان یہ ان کا عقیدہ باطلہ ہے جو حلول کے قائل ہیں اور جو وحدت الوجود نظریں رکھتے ہیں بہادر شہود کا یہ سارے عقیدے فاطل بڑے خطرناک عقیدے بلکہ آج ان صوفیاء کا عقیدہ ابو جہل کے عقیدے سے بدتر ابو جہل اس بات کا قائل تھا کہ اللہ آسمانوں پر عرش مستدق لیکن یہ کہنا کہ اللہ زمینوں میں ہے مخلوق کے اندر ہے مخلوق میں حلول کیے ہوئے ہے اور ساری مخلوق اللہ ہے نعوذ باللہ یہ سارے عقائد ان صوفیاء کے پرلے درجے کی گمراہی ہے اس سے بدتر کوئی عقیدہ نہیں ہو سکتا شب برات کا روزہ ثابت نہیں شابان میں نبی حصہ روزے رکھا کرتے تھے کثرت سے آپ رکھیں رکھتے رکھتے یہ دن آ جائے تو اس میں بھی رکھے لیکن صرف ایک روزے کو خاص کرنا ثابت نہیں قیام بھی ٹھیک نہیں کپڑوں سے جانا بھی درست نہیں میں نہیں رہے تھے اور شب برات میں رزق تقسیم کیا جاتا ہے یہ عقیدہ بھی باطل ہے کیونکہ رزق کی تقسیم اور بڑے امور کا فیصلہ اس کا تعلق شب قدر سے ہے نہ کہ شب برات سے جی، میں سمجھتا ہوں کہ گفتگو جو دو نکات جو میں بتانا چاہ رہا تھا ان پر تفصیل سے ہوگی الحمدللہ پھر آخری بات جو ہے بدن اعمال کا یہ امام بخاری نے قائم کیا اس میں بھی دو گمراہ فرقوں کی تردید ہے ایک موسجلہ جو محض منہج عقل کی بنا پر منہج عقل کی بنا پر اللہ کے نظام کے منکر تھے صرف عقل کی بنا پر وہ کہتے ہیں کہ آمار آراز اور آراز کیسے تلے گی آراز کو توڑا جانا ممکن نہیں جب انہوں نے نظام کا انکار کر دیا دوسرے ہے جبریہ کا عقیدہ یہ ہے کہ تمام بندے تقدیر کے آگے بے بس ہیں مجبور اور لاچار اور بندے کو عمل میں اپنا اختیار نہیں عمل میں اپنا اختیار نہیں بلکہ اللہ کے لکھے ہوئے کے آگے مجبور اور مستر ہے کا عقیدہ اس کے مقام میں قدریہ تھے وہ کہتے تھے کہ تقدیر جو ہے وہ کچھ نہیں تقدیر کے تھے کر وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ بندہ عمل کرتا ہے بندہ جب عمل کر چکتا ہے تو اللہ کو معلوم ہوتا ہے عمل کرنے کے بعد اللہ کو علم ہوتا ہے یہ قدریہ تقدیر کے ملک جمریہ تقدیر کو ایسا مانتے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہر بندہ تقدیر کے آگے بے بس ہے مجبور ہے اور جو کام بندہ کر رہا ہے اگر کوئی نمازی ہے تو مجبور نماز پڑھ رہا ہے تقدیر کے آگے لکھا ہوا ہے اور اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا گناہ گار ہے شراب نوش ہے یا وہ جنا کرتا ہے وہ بھی تقدیر کے آگے مجبور ہے اس کی حرکت استراری ہے اس کے اختیار سے نہیں ہے جب اختیار سے نہیں ہے اشترار ہے تو کوئی جزا اور سزا نہیں ہے بلکہ وہ اس اثاث پر جزا اور سزا کے منکر تھے ہاں بندے اعمال کا قائم کیا کہ اگر بندے مستر ہیں لاچار اور مجبور ہیں تو اللہ اعمال کو کیوں تو بدنے اعمال کا کیا مان کہ ہم نیکیوں بندیوں کو تولیں گے نیکیاں بھاری ہوئی تو جزا دیں گے گناہ بھاری ہوئی تو سزا دیں گے پھر یہ جزا سزا کیوں یہ آواز کیوں تل رہے ہیں اور یہ نظام کیوں قائم ہو رہے ہیں تو سب عقیدہ یہ ہے کہ جو نیکی اور بدی ہے حق اور باطل ہے اس کے اختیار کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اختیار دیا ہے اللہ پاک کا فرمان لمن شاہ کو میں یستقیم لمن شامل کو یستقیم بندوں کی مشیت کا ذکر ہے کہ جو چاہے سیدھے راستے پر آ جائے جو بندوں کو چاہت دے گئی مشیت دے گئی لیکن آگے فرمایا تما پشاہ نے اللہ نشا البرالی کہ تم سب کی چاہت اللہ کی چاہت کتابیں اللہ کی چاہت وہ کہتے ہیں کہ آمار آراز اور آراز کیسے تلے گی آراز کو توڑا جانا ممکن نہیں یا اگر انہیں میزان کا انکار کر دیا دوسرا چکری ہے جبریہ کا عقیدہ یہ ہے کہ تمام بندے تقدیر کے آگے بے بس ہیں مجبور اور لاچار اور بندے کو عمل میں اپنا اختیار نہیں عمل میں اپنا اختیار نہیں بلکہ اللہ کے لکھے ہوئے کے آگے مجبور اور مستر ہے جبریہ کا عقیدہ اس کے مقام میں قدریت تھے وہ کہتے تھے کہ تقدیر جو ہے وہ کچھ نہیں تقدیر کے منکر کرتے اور وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ بندہ عمل کرتا ہے بندہ جب عمل کر چکتا ہے تو اللہ کو معلوم ہوتا ہے عمل کرنے کے بعد اللہ کو علم ہوتا ہے یہ قدریہ تقدیر کے ملک جبریہ تقدیر کو ایسا مانتے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہر بندہ تقدیر کے آگے بے بس ہے مجبور ہے اور جو کام بندہ کر رہا ہے اگر کوئی نمازی ہے تو مجبور نماز پڑھ رہا ہے تقدیر کے آگے لکھا ہوا ہے اور اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا گناہ گار ہے شراب نوش ہے یا وہ جنا کرتا ہے وہ بھی تقدیر کے آگے مجبور ہے اس کی حرکت استراری ہے اس کے اختیار سے نہیں ہے جب اختیار سے نہیں ہے استرار ہے تو کوئی جزا اور سزا نہیں ہے بلکہ وہ اس اساس پر جزا اور سزا کے بھی منکر کر ہاں مخالف بدن اعمال کا بارہ قائم کیا کہ اگر بندے مستر ہیں لاچار اور مجبور ہیں تو اللہ اعمال کو کیوں تول رہے تو بدن اعمال کا کیا مان کہ ہم نیکیوں بندیوں کو تولیں گے نیکیاں بھاری ہوئی تو جزا دیں گے گناہ بھاری ہوئی تو سزا دیں گے پھر یہ جزار سزا کیوں یہ اعمال کیوں تل رہے ہیں اور یہ نظام کیوں قائم ہو رہے ہیں تو اصل عقیدہ یہ ہے کہ جو نیکی اور بدی ہے حق اور باطل ہے اس کے اختیار کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اختیار دیا ہے اللہ پاک کا فرمان لمن شاہ عمل کو یستقیم لمن شاہ عمل کو نہیں یستقیم بندوں کی مشیت کا ذکر ہے کہ جو چاہے سیدھے راستے پر آ جائے بندوں کو چاہ دے گئی مشیت دے گئی لیکن آگے فرمایا تمات شاہ اللہ نے اللہ شاہ اللہ کہ تم سب کی چاہت اللہ کی چاہت کتابیں اللہ کی چاہت کتابیں اب جبریہ یہ کہتے ہیں کہ بندے کی کوئی چاہت نہیں کوئی اختیار نہیں بندہ مجبور ہے محض جبکہ سننا کا عقیدہ یہ کہ بندے کو اختیار دیا گیا ہے لیکن بندوں کا اختیار آگے چل کے اللہ کے اختیار کے تابع اگر کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اللہ کی مشیت اور توفیق سے اور اگر کوئی برے عمل کرتا ہے تو اللہ کی مشیت اور توفیق سے اگر کوئی جنت میں جا رہا ہے تو اللہ کی مشیت سے اور جہنم میں جا رہا ہے اللہ کی مشیت سے صرف سوال یہ جہاں پہنچ کر بندے پریشان ہوتے ہیں اور وہاں پہنچ کے خاموش ہو جانا چاہیے کہ جو بندے نیک عمل کر رہے ہیں وہ نیک عمل کیوں کر رہے ہیں اللہ کی مشیت ان کے لیے نیک ہونے کی کیوں ہے اور جو بندے برے عمل کر رہے ہیں اللہ کی مشیت ان کے لیے برے ہونے کی کیوں ہے اللہ نے جنت کے لیے ایک اہل پیدا کیا کیوں اور ایک اہل جہنم کے لیے بنایا کیوں جو لوگ جنت میں جائیں گے وہ کیوں جائیں گے اور جو جہنم میں جائیں گے وہ کیوں جو جنت میں جا رہے ہیں وہ جہنم میں کیوں نہیں جا رہے اور جو جہنم میں جا رہے ہیں وہ جنت میں کیوں جا رہے ہیں یہ سب اللہ کی مشیت ہے لیکن یہ کیوں ہے بس یہ وہ نقطہ ہے جہاں پہنچ کر خاموش ہو جاؤ بس ہم پیار سی کی روایت ہے ادھر تو گرو قدر ہو ام سے کہ تقدیر پر بات ہوتے ہوتے جب یہ اسٹیج آ جائے تو وہاں خاموش ہو جاؤ اور اپنی زبانوں کو بند کر دو بس آگے نہ بولو آگے نہ بولو اور جہاں آگے شریعت خاموش ہے تم بھی خاموش ہو جاؤ وہاں بھی منبع کا قول تابع ہے کہ تقدیر کو سب سے بڑا جاننے والا وہ ہے جو تقدیر کے معاملے میں زیادہ خاموش رہنے والا ہے اور تقدیر کے تعلق سے سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو تقدیر کے بارے میں بڑی بڑی باتیں کرے بس تقریب اور ایمان ضروری ہے ایمان کا رکن ہے اور اس پر ایمان کی تکمیل چار نقطوں کے ساتھ ہے نمبر ایک اللہ کا علم ثابت اللہ کو ہر چیز کا علم ہے چیزوں کے ظہور وجود سے پہلے ہر چیز کو جانتے ہیں قیامت تک ہر خبر کو جانتے ہیں ہر چیز کو جانتے ہیں نمبر دو اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھا ہوگا یہ کتابت اور نمبر تین جو کچھ ہو رہا ہے لکھے ہوئے کے مطابق ہو رہا ہے اور نمبر چار یہ کہ جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ اللہ کی مشیت کے مطابق ہے اس کی مشیت کے خلاف نہیں اس کی مشیت کے تحت ہے ان چار رسطوں پر ایمان لے یہ تقریب پر ایمان ہے جس کا ایمان اس تعلق سے اس طرح صحیح ہو جائے اس کا ایمان صحیح ہے اور بڑا یہ اجر کا موجب ہے بڑا اجر کا موجب ایمان کی ایک ایک رکن ہے تو اس کو صحیح فہم کے ساتھ ماننا تو امام بھائی رحمۃ اللہ نے اس بات کو قائم کر کے اس جمعیہ کی تردید کی کہ اگر بندہ مجبور محض ہے تو بدن امان کا کیا مانا پھر امان کیوں چلیں گے اس کا مانا بندوں کو اختیار ہے اور اس اختیار کی بنا پر وہ جزار سزا کے مستحق اصل بات یہ ہے کہ بدن اعمال کی حقیقت پر غور کریں اللہ اعمال کو تولے گا ہمیں چاہیے کہ ہم یہ دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو بھاری کر دے اور ہم کو اس موقع پر کامیاب کرا دے نبی اسلام کے حدیث یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ کبھی میزان کے پاس آئیں گے اور کبھی پورے شراب کے پاس اور کبھی حوض کوثر میں ان تینوں مقامات پر باری باری آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں کیونکہ یہ تینوں مقام بڑے حیبت ہیں پورے شراب کا مقام اور میزان کا امت کی فکر کبھی یہاں آ رہے کبھی وہاں جا رہے اس کا مارا جو میزان کی کھڑی بڑی بڑی بھاری گھڑی اور یہ بڑا حساب کا بڑا مشکل وقت ہے اور یہ آخری وقت ہے حساب کا یہاں آواز سنیں گے اور بندوں کے فیصلے ہو جائیں گے اتنے دقیق فیصلے نبی اسلام کو فرمانا کہ اگر کسی کے گناہ اس کی نیکیوں سے ایک رائی کے دانے کے برابر بڑھ گئے اللہ اس کو جہنم میں ڈال دے گا یہ ایک رائی کے دانے کے فرق سے حساب ہوگا اور اگر کسی کی نیکیاں گناہوں سے ایک رائی کے دانے کے برابر بڑھ گئی تو وہ جنتی ہے اتنا دقیق حساب ہے کہ یہاں رائی کے دانے کے برابر جو فرق ہے یہ میزان اس کو ظاہر کرے گا اس کو ظاہر کرے گا پھر اس کا تقاضا کیا ہے تقاضا یہ ہے کہ ہم کسی نیکی کو حقیق نہ جانیں اور کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھیں چھوٹا گناہ بعد اوقات اگر ہمارے میزان میں فرق کا ذریعہ بن گیا تو ہلاک ہو جائے اور چھوٹی نیکی اگر فرق کا باعث بن کے تو کامیابی ہو سکے تو کوئی نیکی سامنے آئے اس کو اللہ کی توفیق سمجھو اور اس کو کر گزرو اور کوئی گناہ سامنے آئے تو اس کو حقیر نہ سمجھو چھوٹا نہ سمجھو اس سے بچنے کی کوشش کرو یہ میزان کا درد ہے نظان کا درس کیا ہے یہ میزان صرف ان اعمال کو تولے گا جو اعمال اخلاص کے ساتھ ہو ایک ریاکار بندہ دنیا میں دکھلاوے کے عمل کرنے والا جب ان کی نیکیاں میزان پر پیش ہوں گی تو یہ خود ان نیکیوں کو رد کر دے گا صرف ان نیکیوں کو بدن کے قابل سمجھے گا جو نیکیاں اخلاق کے ساتھ اس کا تقاضا کیا ہے کہ ہم اللہ کے مخلص بندے بن جائیں اور ہر عمل اخلاص کے ساتھ کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں ریاکاری سے دور رہیں دکھلانے سے دور رہے یہ میزان کیا ہے اس کا ایک اور درس ہے کہ صرف ان اعمال کو تولے گا جو اعمال اللہ کے پیغمبر کی سنت کے مطابق ہے جو عمل بدت پر قائم ہے یا اللہ کے پیغمبر کے طریقے کے خلاف ہے یا اللہ کے پیغمبر کی سنت کے خلاف ہے یہ میزان خود ان اعمال کو ٹکرا دے گا پھر سوچو کہ باقی بچے گا کیا کیا بچے گا عمل میں اخلاص اگر نہ ہو سنت کے مطابقت اگر نہ ہو تو کیا باقی بچا لہذا نیکی ہر نیکی کرو کسی سنت کو چھوٹا نہ سمجھو اور اخلاص کی بنیاد ہو اور اللہ کے پیغمبر کی سنت کی مساورت اور مطابقت ہو بدل سے اجتناب کریں اور سنت کا تمسک اختیار کر لیں یہ کامیابی کے دو بڑے بڑے عظیم اصول تب یہ اللہ تعالیٰ اعمال کو تول کے ان کے معیار کو ظاہر کرے گا اور یہ معیار دو چیزوں کے ساتھ ہے ایک سنت کی مطابق اور دوسرا اخلاق کی حفاظت اس کے ساتھ اگر عقیدے کا استحکام ہو اور توحید کی قوت اور سلابت ہو تو یہ نیکی نظام میں سب سے بھاری تبھی تو توحید کی ایک پرچی گناہ کے ننانوے دفاتر پر بھاری آ گئی مسلم احمد کی حدیث آپ سنتے رہتے ہیں توحید کی ایک پرچی گناہوں کے ننانوے دفاتر بھاری آ گئی اس کا مانا اللہ کی نظام میں توحید کا بدل ہوگا اخلاق کا بدل ہوگا پیغمبر اسلام کی حدیث ہے کہ قیامت اللہ کے میدان میں سب سے بھاری اخلاق حسنہ ہوگی تو ان تمام دروس کو ہم سمجھیں ان پر غور کریں کہ گھڑی بڑی خطرناک ہے رو رہی تھی اللہ کے پوچھا کیوں رو رہی کہا کہ جہنم یاد آ گئی رو پڑی پوچھا قیامت کی طرف یاد رکھیں گے جائیں گے تو رسول ہم تین گھڑیوں کا ذکر کیا اور فرمایا کہ میزان کی گھڑی ایسے جب میزان کا وقت آئے گا اور میرے امان میزان میں سنیں گے اس وقت میں تمہیں بھول جاؤں گا میں تمہیں بھول جاؤں گا تو بڑی یہ حمت ناک گھڑی ہے اس کی تیاری کریں اس کے لیے نیکیوں کا ذخیرہ ہو گناہوں سے اجتناب امام بخاری نے جو آخری حدیث پیش کی مسان الرحمان خبی مسان السان اور فقیت میزان سبحان اللہ علیہ رہی سبحان اللہ راضی یہاں استدلال کیا ہے کہ یہ دو قلم میزان میں بھاری ہے یہ دو قلم میدان میں بھاری ہے اس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ اللہ کا ذکر بڑی اہم چیز بڑی چوٹی کی چیز کہ اللہ کا ذکر بھی میزان کو بھاری کر دے گا ایسا ویسا نبی اسلام کی حدیث ہے کہ سبحان اللہ نصف المیزان سبحان اللہ آدھا میزان جو شخص ایک بار سبحان اللہ کہہ دے اس نے اللہ کے آدھے میزان کو بھر دیا بلحمد للہ تم لو اور ایک بار الحمدللہ کہہ دے پورا میزان بھر جائے گا پورا میزان اتنا بڑا درجہ ہے اور میزان کیا ہے ابن عباس کی مرپور روایت ہے فرماتے ہیں کہ اگر یہ ساتواں آسمان اور ساتوں زمینیں اللہ کے میزان کے ایک پلڑے میں ڈال دی جائے تو اللہ کا میزان کا ایک پلڑا ان ساتوں آسمانوں اور زمینوں کو اٹھا لے گا کتنا بڑا میزان اور فرمایا کہ ایک بار سبحان اللہ کہنے سے آدھا میدان بھر جائے گا اور ایک بار الحمد للہ کہنے سے پورا میزان بھر جائے گا جسے اللہ کے ذکر کی فضیلت سامنے آتی ہے کہ اللہ کا ذکر بھی اللہ کے میزان کو نیکیوں سے بھر دے گا اور بڑا وزنی ہوگا یہ دو کلمے جو اللہ کے میزان میں بھاری ہوں گے کلمے کی تین فضیل تھے میزان پر بھاری زبان پہ ہلکے اور اللہ کو پیارے اللہ کو پیارے ہونا اور زبان پر اور میزان پر بھاری ہونا یہ دو فضیل تھے سمجھ میں آ رہی لیکن زبان پر ہلکے یہ کیا فضیلت ہے بڑی عظیم فضیلت ہے بڑی عظیم اس سے یہ سارے ہوتا کہ یہ دو کلمے بڑے عظیم ہیں اللہ تعالیٰ نے ان دو کلموں کو زبان پہ ہلکا کر دیا ہلکا اس کا معنی ہے کہ جو چیز سب کی ضرورت ہے اور جس چیز کے سب محتاج ہیں یہ اللہ کی کمال ہے مہربانی ہے کہ اللہ نے اس چیز کو آسان کر دیا اس چیز کو ہلکا کر دیا تاکہ سب اس کو اختیار کر سکے اور سب اس کو اپنا سکے یہ سانس ہر انسان کی ضرورت ہے اللہ اگر سانس کو مہنگا بناتا یہ سانس تمہیں خریدنی پڑے گی تو کتنے لوگ زندہ رہتے ہیں یہ اللہ کے کمال محبت ہے کہ اس نے ہوا ہر مقام پر رکھی غریب بھی سانس لے رہا ہے امیر بھی سانس لے رہا ہے اس لیے ہر ایک کی ضرورت ہے اس کے بغیر زندگی کا تو نہیں لیکن سونا جب قیمتی ہیرے موتی پتھر یہ سب کی ضرورت نہیں یہ مہنگے مالدار خریدتے ہیں اور غریب نہیں خرید پاتے اس لیے کہ سب کی ضرورت نہیں تو اللہ نے ان دو قلموں کو آسان کر دیا اس میں یہ اشارہ ہے کہ یہ دو قلمیں اور ان کے اندر جو مانویت ہے اور مضمون ہے یہ سب کی ضرورت ہے سب اس کو سمجھے اب اس اس کا فہم کیا ہے کہ سبحان اللہ وہ بے ہی یہ دو کلمے سبحان اللہ ہی وہ بے یہ دو کرنے پر حقیقت پوری توحید ہے پوری توحید پوری توحید دیکھیں توحید اسما صفات جو ہے یہ پوری توحید کی مفتا ہے چابی اور پوری توحید اسما صفات ان دو چیزوں پر قائم ہے ایک سبحان اللہ پر دوسرے الحمد للہ پر سبحان اللہ کا معنی اللہ پاک ہر اس چیز سے جو نقص ہے جو عید ہے اللہ ہر چیز سے پاک ہے ہر صفت نفس سے پاک ہے اس کی اولاد نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اس کو نیند نہیں آتی اونگ نہیں آتی اس کو موت نہیں آئے گی ہر نقص سے پاک ہے ان تمام صفات کا مذہب یہ صفات اصل بھی ہیں ان تمام صفات کا مذہب سبحان اللہ ہے یعنی سبحان اللہ کا اگر آپ سوچ سمجھ کر اقرار و اعتراف کریں گے تو اس کا معنی جو بھی صفات اصل بھی ہے جن کا اللہ مستحق نہیں ہے جو اللہ کے شیان شاد نہیں ہے میرا یہ عقیدہ کرنا ان سب سے پاک ہے اور وہ حمد ہی کیا ہے جو اللہ کی تمام صفات ثبوت ہے صفات کمال جو اللہ کے لیے ثابت ہے نیا یہ عقیدہ کہ اللہ ان سب کا مستحق ہے اور تمام صفات اللہ کے لیے ثابت ہے تو پوری صفات ان دو چیزوں پر ہے کچھ سلوب ہے اور کچھ اس باتات اس باتات کا اقرار ہے اور سلوب کی نفی صفات کے تعلق بھی پوری توحید تو جو شخص سوچ سمجھ کر یہ دو چیزیں سمجھ لیں اور سبحان اللہ کے معنی کو پہچان لے اور ہم رہی کے معنی کو پہچان لے تو پوری توحید صفات کو پہچان دے اس لیے آپ صرف اس کو رٹنے پر توجہ نہ دیں بس پڑھنا کافی بلکہ اس کے معنی پر غور کرے اور معنی کو سمجھ کر یہ کلمے پڑھیں بڑا ان کا اگر بڑی شان ہے بڑی فضیلت تو یہ دو کلمے کہ توحید صفات کی نفتہ ہے اللہ کو پیارے ہیں زبان پر بھاری ہے زبان اور اللہ کے میزان میں بھاری ہے اور زبان پر ہلکے ہوں گے اور بڑی فضیلت ہے نبی اسلام کی ایک حدیث ہے کہ جو شخص صبح سو دفعہ سبحان اللہ بھی حمد ہی کہ صرف سبحان اللہ وہ بھی حمد ہی اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو اور ایک اور حدیث نے فرمایا کہ لال اقبال سبحان الحمد للہ ولا اللہ اللہ اکبر خیر علیہ شمس اگر میں ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دوں الحمدللہ کہہ دوں اللہ اکبر کہہ دوں اور لا اللہ صرف ایک دفعہ کہہ دوں فرمایا کہ یہ چار کلمے میرے نزدیک ہر اس چیز سے بہتر ہے جس جس چیز پر سورج کی دھوپ جاتی ہے میرا ابراہیم السلام سے مل ابراہیم السلام نے امت کو پیغام بھیجا امت کو سلام کہنا میرا اور کہنا کہ جنت کی زمین بڑی عمدہ ہے اور پانی بہت میٹھا ہے لیکن جنت میں چٹیل میدان کی طرح پودے نہیں ہیں پودے آپ کو لگانے پڑیں گے اور وہ پودے کیا ہے سبحان اللہ الحمد للہ اللہ الا اللہ یہ کلمے پڑھتے رہو گے اور پودے گٹتے جائیں گے یہ کلمات کی فضیلت ہے ایک حدیث میں یہ کلمات سیدھا عرش اللہ پر جاتے ان کی وہاں آواز پہنچتی آواز پہنچتی اتنے قیمتی یہ کلمات یہ سارا سواب کیوں ہے اس لیے کہ یہ توحید صفات کی مفتا ہے صفات کی توحید جن میں نے ناج کیا اور موسلہ نے کیا اور جبریا اور جبریا نے کیا قبریا نے کیا اور جناب اور شاعرہ نے کیا آپ ان تمام کے الحاظ سے بری ہیں اور ان تمام نقائص کی آپ نفی کرتے ہیں اور ہر صفت کمال اللہ کے ثابت کرتے ہیں یہ توحید اللہ تعالیٰ ہمیں اس توحید کے فہم کی توفیق دے اور اس توحید کے دور سے اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو روشن کر دے ہم اس کا اہتمام کریں اس کے دائی بنے اور اللہ کی توحید کا حق ادا کریں اس سے بہتر کسی کی دعوت نہیں ہو سکتی اور مداخلت من مندا اللہ جو اللہ کا دائی ہو اس کی عبادت کا اور اس کی صفات کا ہو اس کی صفات کے علم کو پیش کرے اور اللہ کے علم کو پیش کرے اس سے بہتر کسی کی آواز نہیں ایک موسم ایک بار کھڑے ہو کر اشد اللہ اطلاع کہتا ہے اس کے معنی کو سمجھے یا نہ سمجھے رسول اللہ اعظم کا فرمان ہے یہ شخص آئے گا اس کی گردن کی آمد کرو سب سے اونچی ہوگی اور اس کی آواز جہاں جہاں جائے گی وہاں وہاں کی ہر چیز اس کے لیے گواہی دے گی لیکن اس شخص کے بارے میں کیا کہیں گے جس کلمے کو سمجھتا بھی ہے اس کی معنویت کو جانتا بھی ہے اور توحید کا اعلان کرتا ہے شرک کی مذمت کرتا ہے اور اللہ کے سماعت کو سمجھاتا ہے اللہ کی صفات کو پیش کرتا ہے اس کا کیا مقام ہوگا اور اس کا کیا مرتبہ ہوگا اللہ تعالیٰ اخلاق عطا فرما دے اس مقام اور مرتبے پر فائد فرما دے اللہ تعالیٰ نے اس مقام کی وجہ سے انبیاء کو سلام کیا وہ سلام عبرس میرا انبیاء پر سلام ہو جن انبیاء نے اپنے وقت کی جو الحاط تھا اس کا مقابلہ کیا اس کی تفریح کی صبر کیا ان کی شرک کو کاٹا اور توحید پیش کی جو انبیاء کے مشن پر قائم ہوگا ان کے لیے سلامتیاں ہیں اللہ کی طرف سے قیامت کے دن مرنے کے بعد اللہ ہمیں اس مشن کا وارث بنا دے اور صحیح معنی میں تو عید کا اور سنت کا پرچار کرنے والا اور خادم بنا دے اقول حقوق حاضر اور سخر اللہ علی الحمد اللہ